جواب نہیں دیا میں نے رشتہ کر دیا اس نے تو سب میرے پاس تو باتیں کھڑی ہیں بھائی میں اب ان سے وہ ابھی سے لگ پڑوں وہ بھی پڑ ٹاپ کے اوپر مجھے کوئی دانے دیتا یہاں پہ کھانے کو دیکھے نا جی ہم تو بات کرتے ہیں سیدھی سیدھی تھا کر کے منہ کے اوپر ہے کوئی جو ناراض ہوتا ہوئے پہ ہم تو ان کو راہ راست پہ لانے ہم کو گالی نکال رہے ہیں تو حقیقت کی باتیں بتا رہے ہیں یار جی کیا کہ ظلم کر رہے ہیں اور تو اور ہی اپنی عورتوں سے ظلم کر رہے ہیں اللہ اکبر توبہ یا میرے مولا اب اسی واسطے ہم کو وابی وابی جواب ڈو وائی ایٹ گاجر گاجر بھی کرتے گارلک اچھا گارلک میں کہا گاجر گاجر دالی کوئی نہیں فتوا لایا نے وابیا نے کوئی نہیں پتا لا دینا ہو کہ گاجر بھی رام ہے بدت ہے ہاں، وہ بد وہ بد نہیں کھاتے ہیں تو موجن بھائی بد کھائی ہے آپ نے کبھی بد وہ جو شادی بیاہ میں وہ دیتے ہیں بد کہتے ہیں وہ بھی بدت ہے آپ نے نہیں کھائی تو موجن بھائی بد یار وہ بد ہوتی ہے اس میں مکس ہوتا ہے وہ یہ کیا ہوتا ہے اچھا چلو کال لو یہ بد نہیں پتا ہمیں الو بھی کھاتے ہیں تو اور کی الو کا سواد ہی بڑا ہے نہیں بد یار وہ شادی میں نہیں ہوتی وہ جس میں وہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو کھجور چجور سکی سارا کوئی مکس ہوتا ہے کہتے ہیں وہ بھی بدت ہے کرینا جٹ بھائی وہ لاڑی کو یہ وہ مہندی بھی نہیں لگاتے وہ بھی بدت ہے سرخی پاؤڈر بھی نہیں لگانا لاڑی کو اچھا میرا کزن ہے پتہ نہیں کون ڈزن ہے گا میرا جٹ بھائی کونسلر ہے اتوں کا نا شاید نا سونے نا نہیں میں دسدا اچھا، جدو پیسے وادنی جٹ بھائی جا جیسے آ کے ٹول توڑنے شروع کرتے ٹھنڈے مارنے شروع کرتے لا اللہ اللہ ہو گیا خسرے یہ نچائے کنے میں کہ نچائے نچائے کنے ویا تیرا اسی نے بندہ پوچھے ہوں میں کہ پیسے دے پیسے دی آئی تو کہتا رام ہو گیا سارا کوئی خسرے کیوں کیوں نچے تبلا بجیا تھا ٹول توڑ لگ پیا دسو پاگل ہوں میں اور گریبا تو بد وا بڑی پیڑی میں کہ خسرے دی یہ نہ ہو بڑھی مر جائے آپ ہی مر جائے لاتا توا خرینا جٹ بھائی یہ حساب ہے وابی کا کھا پی کے یقین کریں دربار کے چول کھا کے یہ پلتے ہیں آپ کسی دربار پہ چلے جائیں کسی دربار پہ آپ وہاں پہ چھانٹی کریں نا ادھے سے زیادہ بھابی ہوتے ہیں لائن میں لگے ہوتے ہیں باتیں کرتے ہیں یہاں پہ آگے مردود آ جائیں جٹ بھائی آپ کی آواز نہیں سنی کوئی چار سال ہو گئے جٹ بھائی آئیے مائک فری کرتا ہوں نہیں حضرت آپ اپنا بیان جاری رکھیں ہم آپ کے بیان سے بڑے محظوظ ہو رہے تھے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو موجن بھائی آپ نے تو مجھے جو ہے نا اس وقت موقع نہیں دیا میں نے آجی صاحب سے پوچھا کہ وہ ابھی جو ہیں وہ چاول چاول میں کہہ رہا ہوں وہ تھوم کیوں کھاتے ہیں تو آجی صاحب جو ہیں وہ کمرے سے نکل گئے تو میں نے یہ سوال جو ہے نا آجی صاحب سے کرنا تھا کہ یہ بتائیں کہ کیا تھوم جو ہے وہ کھوتے کے ساتھ ملا کے کھانا چاہیے یا تھوم جو ہے وہ کھوتے کے بغیر کھانا چاہیے تو یہ میں نے سوال پوچھنا تھا تو آ جائیں آپ مائک پہ تشریف لے آئیں اور اس اس حدیث کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیں ضرور تاکہ ہماری جو ہے نا رہنمائی ہو سکے تو موجن بھائی آپ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ابھی تو نہیں ہے کوئی لیکن بھابھیوں سے میں یہ سوال ضرور پوچھوں گا کہ بھابی جو ہے وہ تھوم کیوں کھاتے ہیں یہ ہے کتاب میں پھر اسے پیسٹ کر دیتا ہوں المغزی کتاب المغزی Bukhari book five volume fifty nine حدیث five two six narrated Ibn Umar رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈے آف خیبر اللہ the eating of garlic and the meat of donkey یعنی کہ تھوم لہسن اور کھوتے کا جو گوشت ہے وہ حرام قرار دیا گیا خیبر والے دن خیبر کی جب فتح ہوئی تو جی آپ یہ ضرور تلاش کریں اور مجھے اس کا حوالہ دیں تو میں یہ بھابھیوں سے پوچھنا چاہتا تھا کیونکہ یہ ہر وقت بخاری بخاری بخاری کرتے رہتے ہیں اور بخاری پہ یہ عمل نہیں کرتے بخاری پہ عمل کرتے ہوئے انہیں بخار جو ہے نا وہ چڑھ جاتا ہے تو ویسے تو بخاری شریف کو ہم بھی مانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کہ امام بخاری جو ہیں بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں اور ہم ان کی عزت و تعظیم کرتے ہیں لیکن یہ وابی لوگ جو ہیں یہ بخاری تو کرتے رہتے ہیں ہر وقت لیکن بخاری کی یہ تعظیم نہیں کرتے اور نہ ہی بخاری پہ عمل کرتے ہیں تو یہ بات ہے تو آ جائیں آپ تشریف لیں مائک پہ اور اس حدیث پہ ذرا روشنی ڈالیں آ جائیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ دیکھیں میں ان شاء اللہ وہ حدیث دیکھوں گا اس کے بعد ہی میں کچھ کہہ سکوں گا جب تک میں حدیث پڑھ نہ لوں دیکھ نہ لوں اس کو پورا چیپٹر مجھے پڑھنا پڑے گا میں صرف ایک حدیث ہی نہیں پورے چیپٹر پڑھوں گا اور اس کے بعد یہ دیکھوں گا کہ اس کی شرح کیا ہے اس کے بارے میں فقہ نے کیا کہا ہوا ہے تبھی میں کچھ کہہ سکوں گا اس کے بغیر میں مطلب کچھ نہیں کہہ سکتا میری بات سمجھ رہے کیونکہ یہ لیسن والی جو بات ہے میں آپ سے سن رہا ہوں میں نے جو حدیث پڑھی ہے تو اس میں تو گدے کا اور متا کا ذکر ہے کہ گدا اور متا جو ہے وہ منع کر دیا گیا ہے اب مجھے پتہ نہیں کتاب المغازی صحیح مسلم میں جو مجھے نظر نہیں آ رہی کہ اس میں کتاب المغازی کے لیے صحیح مسلم کا حوالہ مجھے آپ دے دیں تو اس کی شرح میرے پاس ہے بخاری شریف کی شرح نہیں ہے وہ پھر مجھے دیکھنی پڑے گی ساری کی ساری سرے سے اور دیکھیں یہ بات ایسی ہے یہ تو انشاءاللہ یہ تو مسائل ہیں ڈسکس ہوتے رہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ کے عقیدے بھی ڈسکس ہونے چاہیے میری بات سمجھ رہے ہیں ساتھ ساتھ نہیں میں نے بھی ایسا ہی سنا ہے گدا اور متا جی جی وہ سنا نہیں وہ تو بخاری کے حدیث ہے وہ تو ہے کتاب المغازی جی میں کتاب المغازی دیکھ رہا ہوں ساتھ جی میں مطلب ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہا ہوں ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہا ہوں لیکن سوال یہ ہے میرے بھائیوں اور پریشانی یہ ہے کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ وہابی کے عقیدے پہ بھی تو بات کریں یہ تو مسائل ہیں یہ تو جب ہم تب کسی کے ساتھ ڈسکس کریں گے جب کوئی مسلمان ہوگا میری بات سمجھ رہے ہیں شخص مسلمان ہوگا تو ہم اس کے ساتھ ڈسکس کر لیں گے جناب پہلے وہ مسلمانی بھی تو اپنے آپ کو لائے نا میری بات سمجھ رہے ہیں سب سے پہلے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان تو بنائے کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام ہے یار ان کے ویب سائٹ کیوں نہیں کھل رہی یار یہ ویب سائٹ ان کی نہیں کھل رہی یا تو انہوں نے بند کر دی ہے وہ ہم نے غلطی کی ہے کہ ان کی ویب سائٹ جاتا انگلش روم میں پیش کرتے رہے ہیں یہ والا ویب سائٹ ہے کھل نہیں رہی نہیں کیا چکر ہے انہوں نے اپنی ویب سائٹ بھی بند کر دی ہے اتنی بار ہم نے اس ویب سائٹ کا اس کا نمائش کی ہے کہ انہوں نے جا کر بند اس کا جواب تو نہیں دے سکتے تھے انہوں نے اب اس کو بند کر دیا ہے جناب یہ کتاب و توحید جناب جو لکھی گئی ہے ابن عبد الحاب نجدی کے ابن عبد الحاب النجدی التمیمی اور الخارجی نے جو لکھا ہوا ہے یہ کتاب اس کے چیپٹر نمبر پچاس ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ عبد الرسول اور عبد العزا نام نہیں رکھنے چاہیے یہ شر کیا نام ہے اگر کوئی رکھے گا یہ اس کا چیپٹر ہے یہ شخص اس میں قرآن کی ایک آیت کوٹ کرتا ہے سورہ آراف آیت نمبر 190 اس میں ایک عورت اور ایک مرد کا ذکر ہے وہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر مشکین کا مراد لیا گیا ہے لیکن ابن الحاب النجدی نے التمیمی الخارجی نے یہاں پر ایک حدیث کوٹ کر کے یہ اس حدیث کے اینڈ میں لکھا ہے کہ حضرت آدم اور بی بی ہوا نے شرک کیا تھا کیا چیز ان وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت آدم اور بی بی ہوا نے شرک کیا تھا کشف شبہات میں ابن الحاب کی دوسری بک ہے اس کا نام ہے کشف شبہات اس میں یہ لکھتا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام سے پہلے تو کوئی نبی نہیں تھا حضرت نو سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا ایتھیس بھی یہ بلیو کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا ایتھیس یعنی کیا نام ہے اس کا جو لوگ ایتھیسٹ ہیں ان لوگوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضرت جو ایک خدا کا تصور ہے حضرت ابراہیم کے دور سے اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا وہابیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت نو سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا ورنہ ابن عبد الحاب کی کتاب ہے کشف شبہ تو اٹھا کر دیکھ لیں یا ابن عبد الحاب کی کتاب و توحید کسی کے پاس ہو دیکھ لیں چیپٹر نمبر ففٹی اور اس میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ ایک حدیث ابن ابی حاتم سے کوٹ کی ہوئی ہے اور کہہ رہا ہے کہ صحیح صنعت کے ساتھ یہ بدبخ کہہ رہا ہے صحیح صنعت کے ساتھ اور وہ حدیث بھی نہیں ہے بلکہ وہ اسرائیلیات ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اسرائیلیات کیا چیز ہوتی ہے نہیں اس کو آنے دیں انٹیلیجنٹ کو آنے دیں انٹیلیجنٹ میرے سوالوں کا جواب دیجیے گا مائک پہ بالکل آپ آئیے اور سوال کا جواب دیجیے گا کہ حضرت آدم اور بی بی اوا کب سے شرک ہو گئے کس کا ڈاٹ اوپن کروں یار ادھر تو کوئی بھی سب لوگ ڈاٹڈ ہیں کون ریڈ ڈاٹڈ انٹیلیجنٹ او ہو ایک منٹ یار یہ تو ان ڈاٹ ہے نا یار ہاں ادھر اب ڈاٹ ان ڈاٹ ہو گیا ہاں انٹیلیجنس مائک پہ آئیے بتائیے کہ حضرت آدم اور بی بی ہوا مشرق تھی یا نہیں تھی اور کیا حضرت آدم نبی تھے یا نہیں تھے اس کا جواب دیجیے میں مائک آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں السلام علیکم السلام علیکم آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کی بیوی ہوں جو شخص اللہ کی بیوی دیکھیں آپ یہاں سوال نہیں کریں گے آپ سے آپ کو اتنے بھی آداب نہیں معلوم کہ جب کسی سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو اس سے پہلے جواب دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے جب کسی سے کوئی سوال پوچھا جائے تو اس نے پہلے جواب دینا ہوتا ہے آپ آ جائیں مائی کو جناب جواب دیجیے کہ کیا آدم اور بی بی ہوا مشرق تھے جواب دیجیے اور درزی انڈر اسکور ایٹ کو یہیں پہ بلا لینا آ جائیں جو بھی آ سکتا ہے آ کے مجھے جواب دے دے ادھر دیکھیں آپ مجھے بات کرنے دیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا ایک آدمی بات کرنے لگتا ہے فوراً جوڑ دے دیتا تو اس طرح تو بات نہیں چلے گی آپ مجھے جواب دیں کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ او بھائی سوال میں نے پوچھا ہے تم آ کر جواب دینے کی بجائے الٹا مجھ سے سوال کر رہے ہو سوال میں نے کیا ہوا ہے کہ مجھے جواب دو کہ حضرت آدم اور بی بی ہوا مشرق تھے یا نہیں تھے اور اگر جس کسی کا یہ عقیدہ ہے تو آپ اس پہ لانت بھیجیں گے یا نہیں اس کا مجھے جواب چاہیے ٹھیک ہے جو سوال پوچھا گیا اس کا جواب دے بھائی آ جائیں مائک پہ پھر اپنا سوال آپ بعد میں جی کہ آپ کے سوال کا جواب سدا رضا صاحب دیں گے پہلے آئیے مجھے میرے سوال کا جواب دیجیے میں اس وقت آپ سے سوال پوچھنا ہے بہرحال آپ کے جو کتاب ہے ملفوظات اعلی حضرت اس کے اندر اتنا آپ گدے کھا کھا کے اتنے جھیٹ ہو گئے ہیں کہ آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ سوال یہ ہے ان کا حال کیا ہے یہ آتے ہیں ہم سے کھیلنے کے لیے ہم سے مزاق کر رہے ہیں جناب یعنی وہ کیا کہتے بتخانے ڈبکے سے ڈرا دینے بچنو او بدخانه بچے تھے پانی دی تیار دینے کیا تیرنا سکھا سو میرے گھر سے بچے یہ ٹکٹ سلطیں ہوتی ہیں کسی کے روم میں جاؤ اس پہ ہل حل کر دو ہاں حل حل کرو اور پھر بھاگ جاؤ حل حل کرو اور بھاگ جاؤ جناب جواب مت دو یہ ہے ان کا حال ان کے روم میں آپ جائیے اور یہ آپ کو سوال کرنے دیتی ہے کہ نہیں الٹا آپ سے زیادہ سوال کریں گے میں نے سر سوال پوچھا ہے یار کیا آپ لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ حضرت آدم اور بی بی ہوا مشرق تھے کیا آپ لوگوں کا یہ یقین ہے کیا لوگ آپ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت آدم اور بی بی ہوا مشرق تھے مجھے جواب دیجیے نا یہ کسی مسلمان کے عقیدہ ہو سکتا ہے نو زندہ باد یہی عقیدہ ہونا چاہیے نہیں نہیں ہو سکتا جناب بالکل نہیں ہو سکتا جس کا عقیدہ ہے وہ بدبخت ہے جس کا یہ عقیدہ ہے بہت بہت وقت اچھا آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت نو سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا کیا آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت نو سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ایس ٹی بائی واکم ٹو روم بردر اچھا یہ کسی کے بھی عقیدہ نہیں یہ ان کا شیطانی عقیدہ ہے دیکھیں اب اگر میں نے ابھی اس سے سوال پوچھا نا کہ حضرت اعظم اور ہوا مشرق تھے الٹا مائک پہ آ گیا اچھا مجھے بتاؤ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں کیوں لکھا ہوا ہے او بھائی میں نے کہا پہلے سوال میں نے پوچھا ہے آدم کا تقاضا یہ ہے کہ جواب دیا جائے لیکن اگر اب کوئی میری طرح میرا سننی کوئی اور جذباتی بھائی ہوتا تو وہ اس سوال کو چھوڑ کر الٹا ڈیفینڈ پہ چلا جاتا کس پہ چلا جاتا دفاع کرنے لگ جاتا اپنے عقیدے کو او بھائی ہم ادھر عقیدے کو دفاع کرنے نہیں بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے تو ہم نے لوگوں کو ایکسپوز کرنا ہے نہ کہ ان کو وہ کرنا ہے تو اپنے ذہن میں تین باتیں رکھیے جناب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت نو سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا یہ کفر ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت آدم اور بی بی ہوا مشرق تھی یہ کفر ہے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص ایک کمرے تک محدود ہے اور ایک عرش بیٹھا ہوا ہوئے اور عرش کو اور قرآن کہتا ہے کہ عرش کو جو ہے آٹھ فرشتوں نے اٹھا رکھے ہیں فرشتوں نے آسمانوں اور زمین کو اٹھا رکھا ہے تو ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرشتے اٹھا سکتے ہیں بھائی ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا ٹھیک ہے اگر یہ آپ سے کہیں کہ جناب قرآن کی آئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عرش پہ ہے تو اس سے پوچھیں کہ اس سے پہلے اللہ کہاں پہ تھا تو یہ آپ کو کہیں گے جی پانی پہ اس کا عرصہ تھا اس سے پوچھا اگر جب پانی عرص نہیں تھا تب اللہ کہاں تھا تو ان کے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہے میری بات سمجھ رہے میرے بھائیو سوال کرنا سیکھیں کسی کو جواب نہ دیں ہم حق سچ میں ہے ٹھیک ہے واہ واہ واہ زندہ باد میرے بھائی آپ نے مجھے بڑی اچھی ویب سائٹ دے دی ہے وہ انگلش والی ویب سائٹ تو کھل نہیں رہی تو یہ جو ہے تو آپ نے مجھے بڑی اچھی ویب سائٹ دے دی ہے تو یہ اب مزہ آئے گا نا اب مزہ آئے گا جناب چلے مہربانی آپ کی جناب جو آپ نے مجھے ویب سائٹ دے دی ہے ولی اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اچھا ہاں جی کتاب تو ہی اچھا ماشاء اللہ جی جی جی بالکل اچھا بات ایسی ہے میرے بھائیوں چیپٹر نمبر پچاس میں آپ کو ملے گا چیپٹر نمبر ففٹی اتنی ٹینشن مت لیں دیکھیں ایک دو تین چار پانچ کرتے کرتے جائیں آپ کو ففٹی نمبر چیپٹر ہے ڈائریکٹلی اس کا یا you can play your part but don't like سنی تاریخ کل آپ نے اتنے ٹاپک چھیڑ دیے تھے کہ جب آپ مائک سے اترے ہمیں سمجھ نہیں پڑ رہی تھی کہ آپ کیا بات کہنے آئے تھے اور آپ نے آخر میں کہا کیا ہے <laughs> ٹھیک ہے تو بھائی ایک ہی بات کر رہے ہیں پھر نیچے اترے پھر دوسرے مائک پہ آ کے دوسری بات پھر اس کے بعد نیچے اترے پھر مائک پہ آ کے تیسری بات کہہ رہے ہیں <laughs> جس میں اپنے بھائیوں کو سمجھا رہا ہوں یہ ہے نا اپنے روم میں بیٹھ کر ٹیچ نہیں کرتے یہ لوگوں کے دلوں میں وسط سے پیدا کرتے ہیں یہ شیاتین ہے یہ لوگوں کے ذہنوں میں وسط سے پیدا کرتے ہیں اچھا فار ایگزامپل کیا کہیں گے آپ کو وہی آپ لوگ تو قبروں پہ جا رہے ہیں تو بھائی قبر پہ حضور وسلم تشریف نہیں لے گئے تھے کیا آپ مدینہ جو ہے تو حضور وسلم کے میدان مبارک پہ روزہ مبارک پہ تشریف نہیں جاتے تو کون سا اتنا بڑا کفر ہے جناب لیکن یہ آپ کو گمراہ کریں گے آپ کو کہیں گے وہی آپ امام اعظم کی طریقے پہ چل رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پہ نہیں چلتے وہی بھائی امام اعظم نے قرآن کو ایکسپلین کیا ہے ٹھیک ہے حادیثوں کو ہمارے لیے ایکسپلین کیا ہے ہمارے لیے مسائل کے استعمال کیا فار ایگزامپل فار ایگزامپل آپ کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ اپنے مسجد کے مولوی کے پاس نہیں جاتے جاتے ہیں نا تو اگر ہم امام اعظم کی کتابیں اٹھا کر پڑھنے لگ جاتے تو اس میں اتنا بڑا مسئلہ کیا چیز آگے جناب ان سے تو یہ پوچھیں کہ پھر کسی مولوی کے پاس نہ جائیں سوال جو میں آپ کو جو چیز پلے کرنا چاہتا ہوں اتنی اہم چیز ہے جو مجھے ابھی یاد آئی ہے سنیے ان لوگوں کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا ہے یہ آپ اپنے کانوں سے سنیے اور پھر میں چاہوں گا کہ آپ لوگ مائک پہ آ کر اس کے بارے میں تھوڑی سی بات بھی کیجیے گا جناب ٹھیک ہے اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مائک پہ آ کر تھوڑی سی اس سلسلے میں بات کی تو سنیے جناب آپ نے کہا کہ دیکھو جب اللہ تعالیٰ عرش جو ہے وہ عرش پر جب عرش نہیں تھا پھر اللہ کہاں تھا تو یہ سوال تو ایک پاگل نے پہلے ہی کر دیا تھا انہوں نے کہا کہ اچھا اللہ جب آسمان نہیں تھے تو عرش کہاں تھا تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ کان عرش ہو الما جب آسمان نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اچھا جب پانی نہیں تھا تو پھر وہ عرش کہاں پر تھا کہا وہ میرے باپ پر تھا کہ اچھا تمہارا باپ کس پر تھا تیری ماں پر تھا تو یہ پر جب عرش نہیں تھا پھر اللہ آپ نے کہا کہ دیکھو جب اللہ تعالی عرش جو ہے وہ عرش پر جب عرش نہیں تھا پھر اللہ کہاں تھا تو یہ سوال تو ایک پاگل نے پہلے ہی کر دیا تھا انہوں نے کہا کہ اچھا اللہ جب آسمان نہیں تھے تو عرش کہاں تھا تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ کان عرش ہو الما جب آسمان نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اچھا جب پانی نہیں تھا تو پھر وہ عرش کہاں پر تھا کہا وہ میرے باپ پر کہ اچھا تمہارا باپ کس پر تھا کہا تیری ماں پر تھا سن لیا جناب آپ نے ان کا کفری عقیدہ سن لیا ان کے پاس جواب نہیں ہے ٹھیک ہے اتنی مجھے ٹینشن نہیں لے جناب صاحب ایک ایتھیس آدمی ہے مجھے ان کی باتوں سے کوئی پرواہ نہیں ہے نہ مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے ایسے لوگوں کی باتوں سے ٹھیک ہے ایسے لوگ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں اتنی پرواہ نہیں جناب جی جی جی جی جی <laughs> پیساریہ صاحب کو بولے نا کہ پھر نجس کو بھی گرا دیں ان کو بھی پلے گراؤنڈ بنا دیں عامر صاحب پھر اگر پیساریا صاحب کی عقیدہ ہے تو اسے پوچھیں نا پھر نجس کے بارے میں کیا کہیں گے <laughs> چلے بہرحال تو شیعہ ہے وہ ایسی باتیں کرتا ہے بہرحال کرنے دیں جو کرتے ہیں کرنے دیں فارسی میں کہتے ہیں کہ ارفی تمہیں اندیش ذکوغ رقیباں آواز سگا کم نقت رزق گدارا کہ کتوں کے بھونکنے سے کارواں روکا نہیں کرتے کتوں کا کام ہے بھونکنا اور کارواں گزرتے رہتے ہیں کارواں گزرتے رہتے ہیں کارواں گزرتے رہتے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں تو سوال یہ ہے جو آج کا ہمارا حاصل سبق ہے وہ کیا ہے کہ وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت نو سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں تھا کتاب توحید کتاب التوحید کس نے لکھی ہے ابن عبد الوہاب روم کے اوپر جس کا نام میں نے لکھا ابن عبد الرحاب نجی کا اسلام اس نے لکھی ہے ٹھیک ہے اس کے chapter number fifty chapter number fifty یہ اگر اس کو کہیں کہ اس میں حدیث چکر کی ہے اور ابن عبد الحاب کلیم کرتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں اس نے ثابت کیا کہ حضرت آدم اور بی بی ہوا مشرق تھے انہوں نے شرک کیا یہ ان کا عقیدہ ہے کیا ہے جناب یہ ان کا گندا شیطانی عقیدہ ہے کیا ہے جناب یہ ان کا گندا شیطانی عقیدہ ہے آپ آئیے اور ہم سے اس مسئلے پہ بات کر لیجئے اب اگر آپ ان کو شکست دے دیں گے نا ہم نے دو تین کو شکست بھی دی ہے تو کیا کہتے ہیں او جی ابن عبد الرحاق ہے بس اس سے غلطی ہو گئی تھی کیا ہو گئی تھی غلطی ہو گئی تھی کیا ہو گئی تھی جی غلطی ہو گئی تھی اب تو کل کو قادیانی بھی اٹھ کے کہیں گے جناب وہ مرزا صاحب سے بھی غلطی ہو گئی تھی اسماعیلی آئیں گے کہیں گے جناب وہ خان صاحب سے بھی غلطی ہو گئی تھی یہ تک بندی ہے یہ غلطی ہے آپ نے نبی کو نبوت سے نکال دیا ہے آپ نے نبی کو مشرق بنا دیا ہے اور مشرق جو ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکے گا لانت ہے ایسے لوگوں پہ ایسے عقیدوں پہ اور ایسے کتابیں لکھنے والوں پہ اچھا سدا صاحب آپ ہیں روم میں جناب سدائے رضا صاحب آپ ہیں روم میں جناب تو آپ نے ان کا عقیدہ سن لیا ان کے پاس یہ نہیں پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں پہ ہے آجائے نا مائکے جناب آپ ان کو جواب نہیں دیا کہ محفوظات اعلیٰ حضرت کا وہ چلے گئے اب جواب دیجیے جناب اب آپ اس محفوظات اعلیٰ حضرت کا جواب دیجیے ان وہ جب آیا کریں الٹا ان سے سوال پوچھا کریں یہ آپ لوگ ہمیشہ ڈیفینڈنگ میں رکھتے ہیں کہ جناب ہم ان کے روم میں جائیں گے ان کو اٹیک کریں گے ان کو ڈیفینڈ میں رکھیں گے سوال پوچھا کریں اپنے ان سے ان کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ایک سوال کا جواب نہیں ان کے پاس میں آپ کو شرطین کہتا ہوں کہ ایک سوال کا جواب نہیں ہے آ ٹاپک میں جو کل تم سنی کل جو میں نے تمہیں پی ایم میں جو بات کی تھی نا مہربانی کرو آ جائیے السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ آواز میری آ رہی ہے تو براہ کرم ٹیکس لے دیجیے میں اس وقت ڈی سی ہو گیا جب آپ کہہ کر گئے تھے جناب اس کو جواب دیں میں اس وقت ابید ڈی سی اور کافی دیر بعد میں دوبارہ آن لائن ہو پایا ابھی میں سیریز کیا تھا اس کو بولنے دیتے آپ آپ اس کو بولنے دیتے اس کو سوال کرنے دیتے کوئی مسئلہ نہیں تھا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ لگتا ہے جناب سدائے رضا صاحب ڈی سی ہو گئے آپ روم میں ہیں سدائے رضا بھائی ہاں وہ ڈی سی ہو گئے تو ہاں، ہم نے میں نے نہیں سنی تھی تموجن آپ روم میں ہیں تموجن آپ روم میں ہیں وہ ہم نے آپ کی ریکارڈنگ نہیں سنی تھی میں اور سنی تحریر بھائی ذرا وہابیوں کے روم میں ذرا گشت کرنے گئے تھے ان کو دیکھنے کے لیے اچھا وہ بات ایسی ہے کہ بھائیو یہ ایک ایسا بہت بڑا فتنہ آج میں نے ریکارڈنگ لوگوں کو ای میل کی ہیں جناب جو انہوں نے کیا کہتے ہیں گستاخیاں کی ہیں وہ ان کی یہ جو ساری جو بھی ہے نہیں ہم سدائے رضا بھائی میرے خیال میں وہ ہو گئے ان کو جناب زیادہ سے زیادہ ایکسپوز کرنا چاہیے آپ دیکھیں ابھی اگر نبی صلی اگر کوئی انبیاء کوئی مشرق کہہ دے اور اپنی اس کتاب میں جو ان کی بیسک کتاب ہے کوئی بھی بات اٹھائیں دیکھیں کتاب و توحید کا حوالہ دیں گے او ہو جی اسلام ختم ہو رہا تھا جناب آ کر جناب کیا کیا ہے کہ یہاں پر آ کر ریوائو کیا جی کس نے ابن عبد الوہاب نجدی نے ارے بھائی نجدی نے کیا ریوائو کرنا تھا جناب نجدی نے کیا کیا ہے نجدی نے ہمارا دین کو خراب کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں انبیاء کی شان میں اور جناب پھر بعد میں کہتے ہیں جی نہیں جی غلطی ہوگی تھی اگر مجتہد غلطی کرے بھی تو اس کو ریوارڈ ملتا ہے ارے بھائی وہ کہاں کا مجتہد آ گیا ارے بھائی بتاؤ وہ کہاں کا مجتہد آ گیا وہ یہاں کا یا ایک چھولے بیچنے والا ریڑھی بیچنے والا کھوتے گھوڑے کے پیشاب کو جناب حلال کرنے والا اور انبیاء علیہ السلام کی توہین اور تہذیب کرنے والا ارے ایسے میں کہتا ہوں ایسے کو تو کافر کافر بھی کہنا میں کہتا ہوں کافروں کی بھی توہین ہے ایسوں کو کہنا چاہیے کوئی سور ہے جناب اب دیکھیں ماشاء اللہ جو ابن عبد الوہاب نجدی تھا اس کے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغرب فرمائے ان کے بھائی دہرال سنی اور یہ ایک گندا انڈا نکلا جناب جس نے ایک ایسا پودا لگایا جو کہ آج بھائی کو بھائی سے لڑا رہا ہے جناب جو کہ جناب میں کہتا ہوں کہ یہ کافر ہر چیز ہر دنیا میں کوئی بھی اگر نجی سے چیز ہے وہاں بھی اس سے بدتر ہے میں کوئی بھی ہے میں کہتا ہوں جناب یہ ایسے لوگ ہیں ایسے لوگ میں نے دیکھے نہیں کہ جو ایسے ایسے فتوے نئے نئے جناب نکال رہے ہیں جو نئے نئے جناب یہاں پر سور تو حرام اور نجس بھی ہے میں جناب وہی کہہ رہا ہوں نا کہ کافر تو کافر ہے ہو سکتا ہے کوئی کافر سور نہ کھاتا ہو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کوئی کافر سور نہ کھاتا ہو لیکن جناب سور خود سب سے بڑا نجس العین ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ سوروں سے بھی بدتر ہیں اب ان کے پاس ان کے پاس چلیں سدائے رضا بھائی کا جناب ہینڈ ریز ہو گیا تو میں ان کے لیے استاد جی کے لیے مائک فری کرتا ہوں آج سدائے رضا بھائی کے لیے مائک فری السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم حضرت آپ مائک آپ کا حضرت مائک کیا کہتے ہیں پھر لے مائک آپ سے ڈراپ ہو گیا بھائی صاحب بھائی آپ کا مائک ڈراپ ہو گیا سدائے رضا صاحب سدائے رضا صاحب آپ روم میں جی سدائے رضا صاحب آپ روم میں او ہو I think D C again او ہو کو پرابلم ہے نیٹ میں یار او ہو یا اس پاکستانی نیٹ بھائی نیٹ یو نو یو کی net is completely UK U K develop country but his net is completely bullshit. جی جی ریچ ڈاکٹر اچھا جی تو جناب جو بات ہو رہی ہے آپ لوگ اس بات پہ بات ہی نہیں کرے میں بات ایک کرتا ہوں آپ آ کر اس بات کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں میں جب بات کرتا ہوں کہ ایک بات پہ آپ رہے ہیں کہ یہ لوگ حضرت آدم اور ہوا کو مشرق مانتے ہیں کیا آپ لوگوں کو یہ عقیدہ ہے یار کہ نہیں ہے تو بس مائی پہ آئیے اور یقین کیجیے کہ آج بھی وہابی ہو گئے ہیں کل سے مائی پہ آئیے نا ٹیکسٹ لکھے نہیں ہمارے عقیدہ نہیں وہ گندے لوگوں کا عقیدہ ہے وہ حضرت عالم اور بی بی ہوا کو مشرق مانتے ہیں آپ لوگوں کا عقیدہ کب سے ہو سکتا ہے جواب بھائی ویلکم ٹو بردر آپ لوگوں کا یہ عقیدہ کب سے ہو سکتا ہے جناب یہ تو وہابیوں کا عقیدہ ہے ان کی کتابوں تو اس نے نقل کیا ہوا باقاعدہ پورا چیپٹر ہے کہ حضرت آدم اور بی بی ہوا کو وہابی کے نزدیک مشرق تھے کیا یہ ڈز میک اے سینس کیا یہ ہو سکتا ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت سے پہلے کوئی نبی نہیں تھے حضرت عالم کو انہوں نے نبوت سے بھی نکال دیا پہلے تو مشرق بنا دیا اس کے بعد نبوت سے نکال دیا ہے جبکہ صحیح حدیثوں میں ہے کہ قیامت والے دن جب تمام امت پریشان ہوگی تو لوگ جائیں گے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ نبینا کے پاس کہ آپ اللہ کے حضور ہمارے دعا فرمائیے پھر آتے آتے آتے آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب تمام مخلوق آ جائے گی ٹھیک ہے بھائی لمبی حدیث بخاری شریف میں ہے اور بخاری کے ماننے والوں کم از کم بخاری پڑھ لو بے وقوفی نہیں نہیں میں آپ سے بے وقوفی بے وقوفی کا سوال نہیں کر رہا یہ بڑے عقل مندی کا سوال ہے آپ اس کو بے وقوفی کا سوال کریں جناب وہابیوں کی کتاب و توحید توحید کا مطلب عقیدے کی بک ہے بھائی do I have brother and sister اچھا بھائی صاحب کہ ان کی کتاب کتاب و توحید عقیدے کی بک ہے عقیدے کی بک میں کبھی ضعیف حدیثیں نہیں لی جاتی کیا عقیدے کی بک میں کبھی ضعیف حدیثیں نہیں لی جاتی یہ تو پہلے اس کا گناہ ہے ابن عبد نے جس کو یہ مجدد کہتے ہیں دین اسلام کی آبیاری کرنے والا وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے اس کا تو پہلے کفری عقیدہ یہ نکلا دوسری بات یہ ہے میرے پیارے بھائیوں کہ میں آپ سے جو پچاس بار عرض کر چکا ہوں اچھا سنی لائن تم کیا پیش کرے تو اوپن ہی نہیں ہو رہا یار سنی لائن تو گوگل اوپن ہو جاتا ہے گوگل کا مین پیج یار آپ کیا کر رہے ہیں تو اس سے تو حضرت ابن الحاب کو جو ہے تو وہ حضرت آدم ابن الحاب نے حضرت آدم ہوا کو مشکل قرار دیا ہے تو آپ لوگوں کا عقیدہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا نا تو اس لیے میں ان کے یہ کفر ایکسپوز کر رہا ہوں آپ آپ کبھی کبھی کسی ان کے روم میں جائیں کسی اور سے جائیں ہے ہاں آج میں یار چکن اور ساگ کھا رہا ہوں یار آج چپس ہی نہیں ہے چکن برگر آج نہیں ہے مجھے آج میں چکن اور ساگ کھا رہا ہوں تو بس وہی ہے آج بھی اسی پہ گزارا کرنا پڑے گا تو کہنے کا میرا مقصد یہ بھائی کہ یہ ہاں نا یار ان کے روموں میں جائیں ان سے پوچھیں یہ الٹا آپ سے سوال کریں گے اور جی آپ کی ہدایت وہ ہماری ہدایت کو پڑھنے کے لیے آپ کو پہلے عقل کی ضرورت ہے بھائی <coughs> اتنی عقل آپ میں کہاں سے آ گئی ہے ہدایت کے پڑھنے کے لیے آپ تو قرآن اور حدیث سے آپ کو پورا عبور چاہیے جب آپ آپ کے اتنا فہم ہی نہیں ہے کہ آپ قرآن حدیث ندیز پورا عبور حاصل کر سکیں تو آپ کیا ہدایت کو پڑھیں گے پہلے اپنے عقیدت درست کر لیں پہلے بھائی عقیدہ عقیدت درست کر لیں پیشاب کو پاک کہنے والوں ایک سیکنڈ بھائی ایک سیکنڈ تھینک یو اچھا ہاں سن جناب ہاں یہی ہے ابن اب ہاتم رپورٹ ود دا صحیح چین فرام دا ابن قطار دا حضرت آدم دا شرک in the obedience of the Allah اللہ اکبر but not in worship Ibn Abd Alwahhab دیکھیے میری بات سنیے یہ حدیث یہ موضوع یہ من گھڑت ہے بالکل آپ کی بات سے موضوع ہے کیا ہے موضوع اگر آپ انگلش ٹرانسلیشن آپ کے پاس ہے نا تو اس کے نیچے انہوں نے باقاعدہ کثیر اور البانی کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے اس سے کہا کہ من گھڑت ہے کیا ہے من گھڑت ہے لیکن یہ بندہ کلیم کر رہا ہے کہ ود صحیح اینڈ سیکنڈلی سیکنڈلی یہ شر کی تعریف ہمیں کر کے بتائیں کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ عبد الحارث نام رکھ دیا یا عبد العمر نام رکھ دیا یہ شر کی کون سی قسم ہے یہ عبد الحارق نام رکھ دیا یا جو بھی اس سے رکھ دیا یہ شیر کی کون سی قسم ہے جناب اگر ہم اس کو شیر کی پہلے سے تعریف پوچھ لیا کریں ٹھیک ہے اور پھر اسے جواب دیا کریں کہ جناب اب آئیے جناب ہاں chapter number fifty brother sister please can you please open chapter number fifty stupid Abd Alwahhab اس چیپٹر کا نام ہے one should not see open that one اچھا انہوں نے اس کو تھوڑا چینج کر دیا ابن مسعود بہائنڈ بچا مسود السلام علیکم so and so until the prophet told us don't say salam salam they upon Allah father اچھا یہ تو کوئی اور حال ہے وہ چیپٹر نمبر ففٹی میں ہے بھائی ہاں وہ چیپٹر نمبر ففٹی میں ہے لیکن وہ میں پڑھا ہوں میں نے اوپن کیا ہے می گوئنگ اوکے جناب اپنا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جناب دعا میں اللہ حافظ جناب اللہ حافظ میرے بھی یار ہی فیور ہو چکا ہے لیکن کیا کریں بیٹھنا پڑتا ہے یہاں پر وہابیوں کا قتل عام مجھے کرنا ہے ان کا سر وناش میں نے کرنا ہے ان کے عقیدے میں نے ایکسپوز کرنے ہیں لوگوں کے سامنے ان کی اصل حقیقت اصل چہرہ میں نے لانا ہے ٹھیک ہے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ Yeah, they took out the chapter in this link. Yeah, yeah, they took out the chapter, man. they, they took out the آپ ففٹی پہ کلک کر ہو جائے لیٹ می اوپن اٹ یار یہ انہوں نے میرے بھائی نے دوسرا لنک مجھے دیا ہے اس میں جو بنت ہوا نے دیا ادھر سے چیپٹر نمبر ففٹی انہوں نے ہٹا دیا ہے <laughs> اللہ اکبر یہ تو چیپٹر چینج آگے پیچھے کر دیا ہے کوئی مسئلہ نہیں جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے جی لیمی کلک آن دا ففٹی کول اللہ تعالیٰ اچھا یہ والا ہے نا باب کول اللہ تعالیٰ فلم آتا ہوں صالح جال شرکا فیما آتا ہوں قال ابن حضمت فکو اللہ تحریم کل اس میں ماں بادن ون ابن عباس تخشام آدم رحم ہاں آدم حملتا ہاں فاتح ہما ابلی سے فقال انی صاحب کمل جی اخرا یہاں پر زیر زبر بھی نہیں تو اس لیے میں اگر جو غلط پڑھ رہا ہوں تو اس کو مجھے معافی فرما دیں اس کا مجھے زبانی ساری حدیث یاد ہے یہ کہتا ہے کہ جب شیطان حضرت بی, بی ہوا کا حمل ٹھہرا تو اس شخص نے کیا کہ شیطان ان کے پاس آیا کہ اس کا نام عبد الحارث رکھو کیونکہ شیطان کا نام بکول سے جیس کے کہ حارث سے پہلے تو حارث کا بندہ عبد الحارث رکھو تو انہوں نے نہیں رکھا تو شیطان نے اس کو دھمکیاں دی جب ان کا بیٹا پیدا ہوا تو وہ وفات ہو گیا دوسری بار جب ان کو پرگنسی ہوئی ان کا بچہ پیدا ہوا تو یہ پھر آیا اس نے دھمکی دی تو اس نے پھر کہا کہ رت اگر تو میں یہ کروں گا وہ کروں گا اس سے پھر جو ان کا بچہ وفات ہو گیا تیسری بار بھی ان کا بچہ وفات ہو گیا ٹھیک ہے ہاں، یہ ہے فخرجہ میت سما حمل دو فاتا ہما کر لہما فض قول تعالی جالا لہو شرکا فیما آتا ہما اچھا اچھا کہتے علی کہ تیسری بار حضرت آدم نے ان کی ان کی بات مان لی تیسری بار حضرت وہابی ٹرانسلیشن نبی پاک واز گنہگار اللہ اللہ اللہ اللہ یار یہ دیکھیں جناب اچھا میں اس کی طرف آتا ہوں پہلے ایک بات مجھے ختم کرنے دینا ان لوگوں کا عقیدہ ہے جناب کہ انہوں نے عبد الحارت نام رکھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کیا کیا شر کیا ہے اور حق کی تلاش بھائی انہوں نے جو قرآن کی آیت سورہ آراف آیت نمبر 190 جو کوٹ کی ہے کسی مفسر کو اٹھا کر دیکھ لیں کسی نے وہاں پر حضرت آدم اور بی بی ہوا کی تفسیر نہیں لکھی اور نہ اس آیت میں حضرت ہوا اور بی بی ہوا اور حضرت آدم کا ذکر ہے اس نام اس میں تو یہ ان کا کفر ہے یہ ان کا بوجھ ہے جو نبیوں کے خلاف ان کے دلوں میں پایا جاتا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں اس بات کی طرف کیوں نہیں آتے آپ لوگ جب یہ آپ سے پوچھے کہ ہدایت میں لکھے تو پوچھے اسے چھوڑے ہدایت چھوڑے پہلے اپنا عقیدہ جو گندا عقیدہ ہے وہ تو ہمیں سامنے لائیں آمن تب اللہ ہی وہ ہی وہ کتب ہی یعنی ہمارا ایمان اللہ پہ اس کی کتابوں پہ ملائکہ پہ اور تمام رسولوں پہ اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں ہم ہمارا ان سب پہ ایمان ہے جب تک آپ ان پہ ایمان نہیں لاتے آپ تو مسلمان نہیں ہو سکتے او جی جی جی بالکل جلدی آئیے گا یہ ہے جناب ان کا کفر یہ ہے ان کا بوز کن کے خلاف کن کے خلاف حضرت انبیاء کے خلاف تو نبی کے خلاف بوز کس کے دل میں تھا سجا راجا صاحب آپ آ چکے ہیں جناب سجا راجا صاحب آپ آ چکے ہیں تو ہینڈ ریس فرمائیے جناب ہینڈ ریز کیجیے آپ کا نیٹ ڈی سی ہو جاتا ہے آپ پھر ٹرائی کیجیے جناب اور وہ آپ جو بات ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں اس پہ آئیے جناب میں مائک آپ کی فری کرنے لگوں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ جب بھی مائک پر آتا ہوں میں ڈی سی آتا ہوں لگتا ہے بھابھیوں کی نظر لگ گئی ہے جی جناب اصل میں میں کہہ رہا تھا کہ آپ اس کو آنے رہے تھے کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کو چند سوال پوچھتے اس سے پہلے تو اس سے عبارت پڑھواتے اس طرح تو وہاں بھی نہیں بچ سکتے نا پہلے سے پہلے یہ جناب یہ کس نے کہا کہ میں اللہ کی بیوی ہوں وہ کون تھا اور کس حالت میں اس نے کہا تھا صحیح جو کہہ رہا تھا نا کہ جناب آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ میں اللہ کی بیوی ہوں یہ جناب ایک مجذوب نے کہا تھا نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ شریعت کا حکم جو ہے تین لوگوں پر نہیں لگتا قلم ہے جو تین لوگوں سے رکا ہوا ہے پر ان پر کوئی فتوا نہیں ہے ایک تو بچہ نابالغ بچہ دوسرا جو سویا ہوا ہے تیسرا مجنون ان تین لوگوں سے شریعت قلم رکا ہوا ہے اگر یہ لوگ بچہ کچھ بول دے زبان سے تو اس پر کوئی حکم نہیں ہے کوئی نیند میں کچھ بڑبڑا دے کرما کفر بک دے تو اس پر کوئی حکم نہیں ہے یا کوئی پاگل مجنون مجذوب یہ کوئی وہ کوئی بول دے تو اس پر بھی کوئی حکم نہیں ہے اسی طرح یہ جو الفاظ ہیں کہ میں اللہ کی بیوی ہوں یا یہ جو جتنے بھی وہ پوری جو واقعہ ہے وہ پورا ایک مجذوب کے حوالے سے ہے جنہیں موسا سہاگ کہا تھا اگر صرف اس واقعے کو تحریر کرنے سے بریلوی یا امام امام علیہ سنر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحم اللہ تعالی علیہ کافر مرتاد گوساک ہو جاتے ہیں اللہ کے تو میرا یہ سوال ہے کہ جناب شاہ ولی اللہ کے بارے میں وہابی بھی کیا کہتے ہیں شاہ ولی اللہ کو وہاں بھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے بتائیے نا آپ لوگ بتا دیں وہابی بھی تو کوئی نہیں ہے یا وہابی بھی تو کوئی نہیں ہے نا آپ لوگ بتا دیں بابی مانتے ہیں نا شاہ ولی اللہ کو سب مانتے ہیں ہر کوئی مانتا ہے تو شاہ ولی اللہ نے القول الجلی فی احوال ولی میں یہی واقعہ انہی کے حالات میں ذکر کرا ہے اب لگاؤ فتوا شاہ ولی اللہ پر اسی طرح مولانا ذکریہ کاندھیلوی جو کہ دیوبندی آزاد کے شیخ الحدیث ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں انہوں نے مشائق کے میں میں ان کے ذکر میں یہی واقعہ لکھا ہے شاہ موسا سہاگ کے تک ان کے حالات میں یہ واقعہ مشائق چس میں لکھا ہے یا احمدیہ یا چیس چیسی اس میں لکھا ہے مشائق احمدیہ میں لکھا ہے صحیح اگر صرف لکھنے سے واقعہ کفر جاتا جناب تو شاہ پر کفر والا لگاؤ زکریہ کاندیلوی پر کفر والا لگاؤ صحیح اگر ہمت ہے تو اور پہلی بات میں نے حدیث بیان کر دی ہے کہ مجذوب پر مجنون پر شریعت نے قلم کو روکا ہوا تو کوئی حکم نہیں لگے اگر وہ پاگل ہے کچھ کہہ دیتا ہے مجذوب جس کل اس کے ساتھ نہیں وہ کچھ کہہ دیتا ہے تو اس پر کوئی حکم نہیں ہے اگر تم حکم لگاتے ہو تو یہ ہے بدعت یہ ہے خلاف سنت عمل یہ تمہارا نبی کریم اسلام کی حدیث کو ٹھکرانا ہے صحیح حدیث کو تمہارا ٹھکرانا ہے اگر تم حدیث کے کو ٹھکرا کر صرف بغض میں آ کر واقعہ نقل کرنے پر اگر تم یہ بات لکھتے ہو تو یہ تمہاری سب سے بڑی جہالت ہے صحیح جزاک اللہ خیر آ جائیں کرینا جٹ بھائی پھر ٹاؤجن بھائی اور راشد بھائی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ رضا بھائی ویسے تو آپ کو کوئی ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن آپ نے ایکسپلین کر دیا تو عام سب کے علم میں جو ہے نا اضافہ ہوا تو یہ تو ایک کامن سینس بات ہے کہ ایک بندہ جو ہے جو کہ مجنون ہے یا پاگل ہے اس پہ تو کوئی شرح وغیرہ جو ہے وہ نہیں لگتی یا کوئی حکم وغیرہ نہیں ہوتا اس کے لیے یہ تو ایک کامن سینس بات ہے اور ایک نابالغ ہے اور ایک جو تیسرا جو آپ نے کہا مجذوب ہے تو یہ بات تو بالکل صحیح حقیقت ہے اور اسے کافی کتابوں میں میں لکھا گیا اور ایسی بات پتہ نہیں انٹیلیجنٹ صاحب نے اپنی لیک آف انٹیلیجنس جو ہے وہ دکھائی اور میں تو اس کا ڈاٹ نہیں کھول رہا تھا تموجن بھائی یہ تو آپ نے اس کا ڈاٹ کھولا ہے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ مائک پہ آئے گا اور بکواس کرے گا اور چلا جائے گا اور یہ لوگ جو ہے نا ہم یہاں پہ جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ بھی ہمیں جواب دیں یہ نہیں کہ ہم ان کے جواب دیں تو ابھی تک میں انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی وہ آئے اور مجھے جو ہے نا نماز پڑھوائے اور نماز کے مسائل جو ہے نا وہ بتائے جن میں سے ایک تو ٹوپی والی بات ہے کہ ٹوپی نہ پہننے والی حدیث اور دوسرا یہ ہے کہ بائیں کونی پہ دایاں ہاتھ اور دائیں کونی پر بایاں ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنی یا چھاتی پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنی والی حدیث جو ہے اور اس کے علاوہ غائبانہ نماز جنازہ جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی پڑھائی وہاں پہ یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی کی جو ہے نا میت دکھائی دے رہی تھی اور جو مقتدی تھے انہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی تو امام کے لیے ضروری ہے کہ میت اس کو دکھائی دے اور مقتدیوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میت جو ہے اسے ان کو دکھائی دے تو یہ یہ بات ہے اور یہ مسئلہ ہے تو ابھی تک تو یہ جو شہیدوں کی نماز جنازہ غائبانہ ادا کرتے ہیں جیسا کہ افغانستان یا کشمیر میں یا عراق میں یا جہاں پہ بھی شہید ہو جاتے ہیں تو ان کی نماز جنازہ غائبانہ یہ ادا کرتے ہیں لوگ تو نماز کے حوالے سے یہ تین چار سوال میں نے پوچھے اور ان کے جوابات مجھے نہیں ملے تو ان پہ بھی روشنی ڈالیں ستائے رضا بھائی کیونکہ یہ مسائل جو ہیں یہ بھی ہمیں جو ہے نا اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اہل علم حضرات جو ہیں ان پہ بھی روشنی ڈالیں ضرور انشاءاللہ تو آپ پھر دوبارہ سے ہاتھ کھڑا کریں انشاءاللہ ہم آپ کی بات سنیں گے تو موجود بھائی آپ تشریف لے آئیں مائک آپ کے حوالے ہوا اور پھر راشد بھائی ہیں بہت ہے تو آ جائیں آپ تشریف لیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ راشد بھائی ویلکم ٹو مبارک ہو بھائی آپ لوگوں کو مبارک ہو آپ لوگ میدان جیت گئے مبارک ہو مبارک ہو تمام لوگوں کو تموجن کی طرف سے مبارک ہاں، مبارکاں خاں آپ سب کی لوگوں کی محنتیں رنگ لے آئی ہیں جناب پوچھے نا کس چیز کے مبارک پوچھے مجھ سے ٹیکس میں کس چیز کے مبارک بھائی بڑے افسوس کی بات ہے وہ پوچھے ذرا مجھ سے راشد بھائی آپ بھی از کم یار آپ بھی پوچھے جناب وہ جی بڑا کارنامہ ہو جی میں نے چیک کی ہے بھائی لائے فکر ہنسی غائب ہو گیا جناب اعلیٰ حضرت کے خلاف روم کھل گیا جناب اعلیٰ حضرت انگریز اور مرزا کے تعلقات لائے در لو جی فکر ہنسی ختم ٹائیں ٹائیں فیش فیش ٹائیں ٹائیں فیش فیش ٹائیں ٹائیں فیش فیش کئی ان کی ہوا نکل گئی ہے مجھے کون کہہ رہا تھا جناب یہ عبد دہاق کے نام سے روم نہ کھلے نے کہ یہ نام بڑا لگتا ہے ان کو جناب ان کے سامنے آپ اللہ کو برا کہیں کچھ نہیں کہیں گے ان کے صحیح حضور کے فضلات کو برا کہیں گے سب کچھ کریں گے لیکن ابن عبد الرحاب کو اگر کسی نے برا کہا تو ان کو کفر لگتا ہے میں نے اس دن بھی سویدھ ریاٹی میں کہا تھا کہ ابن عبد الرحاب نے انڈائریکٹلی اندر دل چھپے کیا کہتے ہیں پردے کے پیچھے اس نے دعوے نبوت کیا تھا اصل میں تو یہ ان کے جو جی، ان کے اس کے دین پہ ایمان لانے والے ہیں ان کو اس کے نام پہ چڑھ کرتی ہے اور ہم کو کس کے نام پہ چڑھ کرتی ہے ہم سب کے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ ہے اصل مسلمان یہ ہے اصل مسلمان یہ چیز کو بھی بڑا غصہ آ رہا ہے صبح میں نے ایک ریکارڈنگ سنی ہے کہتے تموجن کی پروفٹ کو پتہ نہیں کیا کیا بنا کے ہر کلیز بنا کے پیش کر ہر کلیز کی کیا اوقات ہے بھائی کلیز کے دباؤ میں ایک تیر لگ گیا تھا وہ ٹرائی کی ہسٹری میں نے پڑھی ہوئی ہے اس کے دباؤ میں ایک تیر لگ گیا تھا وہ مر گیا تھا وہ تو اپنے پانچ چھ بھائیوں میں سے وہ تھا کہ جس کو ان کے تو لیڈرشپ وہ بھائی کر رہا تھا جس کی جو بہت سب سے زیادہ شارف تھا یہ تو وہ بد ہے جو کسی پہ دل بھی نہیں دکھاتا تھا ہر کولیز ہاں he was is a character no in in the of the it that one جی جی اس کا آپ کو ٹرائی کے حصے ملے گی اگر پورا وہ ٹاپک پڑھ لیں ٹاپک یہ ہے جناب ابھی ٹاپک کی طرف ہم ابھی ہم خوشی منا رہے ہیں ابھی ہم خوشیاں منا رہے ہیں کہ وہ آگے نے روم بند کر دیا جی وہ بھاگ گئے جناب حنفیت سے بھاگ گئے جناب اعلیٰ حضرت کے خلاف روم اوپن ہو گیا لیکن آپ کو چند دنوں میں بڑا فائدہ ہوا ہے ٹاپک ابھی ہم شروع کریں گے میں بھی کچھ سوال پوچھوں گا راشد بھائی سے آپ کو دیکھو کچھ پچھلے ان کے ہمارے خلاف روم کھولنے سے بڑے فائدے ہوئے ہیں فار ایگزامپل نمبر ایک فائدہ آپ کو فتح کا نام کا پتہ لگ گیا آپ کو احناف کی کتابوں کا نام کا پتہ لگ گیا رد المختار ہدایا تنویر الفسار دل مختار فتح القدیر ہیں آپ کو اپنے آئمہ کا پتہ لگ گیا علامہ عابدین شامی ٹھیک ہے علامہ اشمس الحمہ علامہ سرخسی ابن حمام یہ تو بڑے بڑے علماء ہمارے گزرے ہیں امام تحاوی عقیر تحاویہ بڑے بڑے لوگ امام محمد امام یوسف امام ابو حنیفہ یہ تمام بڑی بڑی حیثیتوں کے نام آپ کو اپنے اور ہم نے امام اعظم کل میں نے ان کی شان میں راشد بھائی کل میں نے امام اعظم کی اسما ستائیس ٹوینٹی سیون تعبیر اور طب تعبین جو تمام کے تمام امام اعظم کے اساتذہ ہیں ان کے تمام کے تمام کیا کہتے ہیں تعبیریں یا تعریفات جو انہوں نے امام صاحب کے بارے میں کہی ہیں وہ سب کے سب میں نے با حوالے یہاں پہ بیان کی ٹوینٹی سیون انہوں نے ایک کال پکا ہوتا ہے امام سفیان سوری کا میں نے سفیان سوری کا کال یہاں پہ ریکارڈ کیا ہے انہوں نے جو سفیان سوری کا کال کیا ہے اپنے ذہن میں رکھ لیں آپ اس دن تھے میں نے انسپیکٹر کو صبح کا جواب بھی جیسا میں نے کہ اس کا بھی جواب سن لو وہ کوڈ کیا ہے تاریخ صغیر سے لیکن تاریخ صغیر ابھی نہیں بتاتے کہ امام بخاری والی یہ کس کی ہے اور اس کا جو مین راوی ہے وہ امام نعیم بن حماد جو احناف کے خلاف دل میں بکز رکھتا تھا اور وہ اس سے کافی جھوٹی روایتیں گڑی ہوئی ہیں اور جھوٹی حکایتیں آناب کے خلاف گڑتا تھا تو ان کی یہ جو دلیل ہے تو سفی اناس ہو جاتا ہے اس کا ٹھیک ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں امام سفیان سوری کی میں نے کل یہاں پر کوٹ کر دیا تھا تو جناب مبارک ہو احناف کو ہنسی ہمیشہ سے جیتتے ہیں جیتتے رہیں گے ازل سے رج گئی ہے سر بلندی میری فطرت میں ازل سے رج گئی ہے سر بلندی میری فطرت میں مجھے تو ٹوٹنا آتا ہے جھک جانا نہیں آتا ہم نے تو روم بند نہیں کیا نہ ہم نے ابھی روم کا نام چینج کیا کچھ بھی نہیں جناب وہ تو بھائی کے مقابلے سے بھاگے ایک روم جلدی جذبات میں آ کر سہولت میں ان کو روم جذبات میں بارہ امام وغیرہ کا نا ڈرس اگلے دن روم چینج دوبارہ اور روم دوبارہ چینج ہوئے جناب اور لائف سے درس آج علام اعلیٰ حضرت کھلی ہے اور جناب کریں جس جس کے نام کو روم اوپن کر سکتے ہیں کریں اتنی ہمت ابھی پیدا کریں ٹھیک ہے جناب شیعہ کے ساتھ یہ تو ہی تو نہیں کر سکتے مطلب سنیوں کو تو مجھ سے کرا دیتے ہیں اور شیعہ کو کہتے ہیں جی شیعہ تو کہا رہا اور بھائی تو آئے نا تو بات کرو ان کے ساتھ تم تو بہت بڑے مجدو سلفی کی باتیں بھرے سنی لوگوں اپنے روم میں اچھا اچھا یہ کون ہے بھائی آپ ایسے روم میں آ جاتا نا مائک پہ ایگزامپل راشد صاحب آئے راشد یہ راشد کون ہے کس طریقے سے کس طریقے سے تعلق ہے دیوبندی بریلی شیعہ مرزائی کیا ہے ایسی باتیں کرتا ہوں جیسے ابھی وہ کسی کے ساتھ تو بات نہیں کر سکتا لفظ توحید کو اس کو نہیں پتا آج صبح میں نے آشو کو پکڑا نا آپ وہ جو اکثر کہتے ہیں نا آج صبح کہہ رہے تھے جناب ٹوپی نہیں پہننی چاہیے کیونکہ ایک کپڑے والی حدیث ہے میں نے لا کر دو کپڑے والی حدیث آئی دی اور میں نے امام بخاری کی کتاب سے حسن کی نکال لی جناب صحابہ وغیرہ تو ساری ٹوپیاں پہنا کرتے تھے تو کہتے نہیں نہیں اس کے تب اس کی ٹوری بدل گئی تی کھاری نے گھر سے پوچھے صبح ٹوری بدل گئی میں نے کہا ایک کپڑے والی حدیث وہ ہے کہ انہوں نے اپنا ناپ سے لے کر اپنا سطر چھپایا ہوا تھا تو آج بھی سطر چھپائیں پھر ٹوپی سر میں پہنے لیکن آپ تو پانچ پانچ کپڑے پہنتے ہیں آٹھ آٹھ کوٹ آپ نے پہنے ہوتے ہیں اوپر سر پہ ٹوپی نہیں پہنتے اوکے جناب بنتے ہوا ٹیک کیئر انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں آپ کو مبارک ہو جیت جناب سنیوں کی جیت آپ سب کو مبارک ہو ہنسیوں کی جیت آپ سب کو مبارک ہو ہاں آ جائیے مائک پہ جناب راشد السلام علیکم رحمۃ میں پھر آؤں گا مائک پہ تھوڑی تھوڑی دیر بات کرتے رہیں گے السلام علیکم السلام علیکم و بات یہ ہے جناب کے یہ جو امام شافعی ہیں انہوں نے مسلمانوں کو دو طبقوں میں بانٹا ہے ایک عام ہے اور ایک خاص ہے عام تو عام مسلمان ہیں اور خاص وہ ہیں جو علماء ہیں اب علماء کی تو باتیں چلیے ہوتی رہتی ہیں آپس میں اختلاف بھی ہوتا رہتا ہے مگر یہ بات تو واضح ہو گئی یہ جو روم کھولے ہیں انہوں نے جو بدتمیزی کی ہے کہ گستاخ طبقہ کون ہے اور بدتمیز طبقہ کون ہے یہ جو ہے دیکھا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شان میں گستاخی کی صحابہ کی شان میں گستاخی کی آئمہ کی بھی شان میں گستاخی کی اس کے جواب میں آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے ایک روم کھولا ہے کہ ابن عبد الوہاب نجدی کا اسلام اب یہاں دیکھیے کہ اس شیطان کا اسلام سے کیا تعلق مگر پھر بھی آپ نے چلیے ایک تہذیب میں روم کھولا ہے اور یہاں پہ آپ جو ہے نجدی کو گالیاں نہیں دے رہے عبد الوہاب کو گالیاں نہیں دے رہے جیسے کہ اپنے روم میں ہمارے جو ہے احمہ حضرت امام ابو نیفر رحم اللہ پہ گالیاں دے رہے ہیں لانت بھیج رہے ہیں یہاں پہ تو ہم کچھ نہیں کر رہے دیکھیے صرف علمی بات ہوتی ہے یہاں پہ اب اس سے لوگوں کو واضح ہوا ہے کہ جی یہ گستاخ طبقہ کون ہے اور ان کا کام صرف شر پھیلانا ہے اس سلسلے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ یہ کیونکہ انہوں نے انگریز کا کے روم میں کے بارے میں روم کھولا ہے تو یہ جو ہے انگریز کے وقت میں ان کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ ایک مسجد میں پہنچا ایک غیر مقلد کھوتا اور <clears throat> زور سے اس نے امین پڑھی تو ہنسیوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو جی جی اور اس کو کھوتے کو لے گئے تھانے اچھا وہ تھانے جب لے گئے وہاں پہ ہندو حوالدار تھا اچھا اس کو کیا معلوم اسلام کا مگر اس نے ایک سوال کیا اس اس غیر مقلص سے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم نے آمین کیوں پڑھا کیا لگا جی نماز کا حصہ ہے تو اس نے کہا بھائی کیا نماز آمین بالجہر کے بغیر نہیں ہوتی تمہاری کہنا نہیں جی ہو جاتی ہے تو کہنے لگا تو ہی شرپسند ہے تو اس کو ہی جیل میں ڈال کیونکہ جب ایک نماز ہو جاتی ہے تو تو نے صرف شہ ڈالنے کے لیے جو ہے زور سے آمین کہی تو ان کا طریقہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ یہ فساد فتنہ فساد کرتے ہیں اور آج کیونکہ انہوں نے الحضرت کے خلاف روم کھولا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ میں تو نہ دیوبندی ہوں نہ بریزوی ہوں مگر جو حنفی علماء ہیں چاہے وہ کسی بھی فرقے کے ہوں میں ان کی عزت کرتا ہوں تو آج میں ان کا بھی بتا دوں کہ جناب ان کا کیا انگریزوں کے بارے میں جو ہے نقطۂ نظر تھا اب یہ انہوں نے نواب وحید الزما جو تھے ان کو تو انہوں نے کہہ دیا یہ شیعہ اب کیا یہ نواب صدیق صدیق حسن دوپالی کو بھی کہہ دیں گے کہ یہ اہل حدیث نہیں تھے اب وہ فرماتے ہیں ترجمان وہابیہ تین پہ کہ فرما روایاں بھوپال کو ہمیشہ آزادگی مذہب میں کوشش رہی جو خاص منشا گورنمنٹ انڈیا کا ہے دولت عالیہ برٹش اب دیکھیے دولت عالیہ برٹش نے اس معاملے میں قدیمن اور حدیثن ہر جگہ انصاف پر نظر رکھی کسی جگہ مجرد و افطرا پر کاروائی خلاف واقع نہیں فرمائی بلکہ اشتہار آزادی مذہب جاری کیے اچھا پھر دوبارہ لکھتے ہیں کہ ترجمان وہابیہ صفحہ پانچ پہ اس وہیں آگے لکھتے ہیں اگر کوئی بدخواہ بد اندیش سلطنت برٹش کا ہوگا تو وہی شخص ہوگا جو آزادی آزادی مذہب کو ناپسند کرتا ہے اور ایک مذہب خاص پر جو باپ داداؤں کے وقت سے چلا آ رہا ہے جمع ہوا ہے اب یہاں پہ انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ جو <clears throat> حنفی مذہب ہے وہ برٹش جو ہے سلطنت برٹش کے خلاف ہے جبکہ ہم برٹش کے حق میں تو یہاں پہ خود ہی کہتے ہیں کہ جو ہے اب پھر وہیں بیس پہ آگے فرماتے ہیں کہ یہ آزادی مذہب جدیدہ سے ہماری مراد این قانون انگلش ہے خود جو ہے این قانون انگلشیا کہہ رہے ہیں اس قسم کی ان کی بڑی تحریر ہیں اور یہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ جی وہ انگریز خود کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ہنسی ہیں یہ برٹش گورنمنٹ کے خلاف ہیں <laughs> اور خود ہی یہ روم کھول رہے ہیں کہ جی وہ <clears throat> انگریز کے وفادار تھے تو اصل میں تو میں ان کو جو ہے نمبر دو ہنفی کہتا ہوں ٹیم ابرا صدا صاحب <clears throat> نمبر دو ہنفی اس لیے کہ ان کو جب موقع ملتا ہے یہ ہنفی بن جاتے ہیں سوال یہ ہے کہ آپ ایک چیز پہ رہیں ہم جیسے ہیں وعلیکم السلام تو ہم جیسے ہیں جناب ہم جو ہے فقہ ہنفی پہ عمل کرتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے اب ان کا یہ کہ جب موقع ملا یہ ہنفی بن گئے اور جب موقع ملا یہ جو ہے اہل حدیث بن جاتے ہیں اب میں ایک مثال دے کے پھر میں سدا صاحب کو مائک دیتا ہوں اب ایک ہنفی فقہ کا اصول ہے حیال اب حیال کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی حکم ہے جو کہ ہنفی فقہ کا جو کہ جو کہ جناب جو کہ جناب جی تو جو کہ جناب کوئی اس پہ عمل نہیں کر سکتا وہ اتنا سخت عمل ہے وہ اتنا سخت جو ہے اصول ہے جس پر کوئی عمل نہیں کر سکتا تو اس کو رعایت دے دی جاتی ہے اب اس پہ انہوں نے بڑا اعتراض ڈالا ہوا ہے بڑا شور کرتے ہیں کہ جی یہ تو بدعت ہے یہ جو ہے خلاف سنت ہے اب خود دیکھیے انہوں نے کیا جو ہے فتویٰ دیا ہے انہوں نے جو یہ اہل حدیث کا روم کھولا ہے ان سے پرسوں ایک شیخ صاحب آتے ہیں ان کے تو کسی نے سوال کیا کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دس سال کے بعد اگر بچہ نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو پیٹو جبکہ یہاں پہ ویسٹ میں یہ حال ہے کہ اذانیں رات بھر ہوتی رہتی ہیں اگر بچے کو رات بھر جگایا جائے ٹیم برا تو وہ صبح اسکول نہیں جا سکتا اگر وہ اسکول نہیں جائے گا تو یہاں یہ قانون ہے آپ ٹیسٹ میں آپ تو جانتے ہوں گے کہ اگر بچہ اسکول نہ جائے زیادہ دن چھٹی کر لے تو اس کو جو ہے کورٹ کسٹڈی میں لے لیتی ہے اور پھر اڈاپشن کے لیے بھی دے سکتی ہے یعنی وہ تو بیڈ پیرنٹنگ کے لیے آتا ہے تو اس نے پوچھا کہ اس صورت میں کیا کیا جائے تو انہوں نے فرمایا کہ جناب اس صورت میں بچہ جو ہے قضا پڑھ لے اور وہ جو ہے اس پہ جو ہے نماز فرض نہیں ہے اب یہاں پہ وہ اصول حیال جو ہے اپلائی کر رہے ہیں بھائی یہ کس حدیث سے آپ ثابت کر رہے ہیں بھائی آپ اگر اہل حدیث ہو تو بولو کہ جی، بس حدیث میں آ گیا ٹھیک ہے نا اور کہ بچہ دس سال کے بعد نماز نہ پڑے تو اس کو مارو تو جناب یہاں پہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم اس میں کوئی رعایت نہیں دے سکتے ہم کیونکہ اہل حدیث ہیں مگر انہوں نے یہاں پہ کیونکہ ان کا اپنا مسئلہ فرس رہا تھا تو انہوں نے ہنفی بن گئے اور ہنسی خیال جو ہے وہ اپنا لیا تو جناب یہ ان کا مجھے کنسپٹ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ان کے گوٹ پھنستی ہے تو یہ ہنفی بن جاتے ہیں یہ قیاس کو استعمال کرنے لگتے ہیں اور جب ان کو ہنسیوں سے بغض نکالنا ہو تو کہتے ہیں کہ جی یہ تو غلط طریقہ ہے بھائی آپ نے کیوں رعایت دی کس کس حدیث کے تحت دی ان سے کوئی پوچھے اس شیخ سے کہ بھائی کوئی حدیث دکھائیں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہر چیز کی دلیل حدیث سے لو تو بھائی وہ کوئی حدیث دکھائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بچے کو رعایت دی ہو کہ آپ تم جو ہے تم پہ نماز فرض نہ ہو حدیث تو بالکل واضح تو <laughs> بالکل جناب یہ جب پھنس جاتے ہیں نا تو یہ پھر جو ہے حنفی بن جاتے ہیں تو یہ جو ہے بات ہے تو آج یہ واقعی آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ وہ درس فقہ سے وہ جو ہے درس فقہ اور بارہ امام غار میں اور پھر وہ جو ہے آج انہوں نے اعلی حضرت کا روم کھول لیا بلکہ میں ان کو چھوٹے راوزی بھی کہتا ہوں دیکھیے جو یہ جو وہابی ہیں یہ یہ اور شیعہ دونوں جو ہے اصحاب پہ جو ہے تبرہ کرتے ہیں ان کے خلاف بات کرتے ہیں اب یہ اسپیکٹیٹر کہتا ہے کہ باروا امام غار میں اور ہنسی فکا بھاڑ میں اب یہ دیکھیے کہ خود ہی اس نے مان لیا کہ بارواں امام جو ہے وہ شیعوں کا غار میں اب یہ تو کہتے ہیں کہ جی بارہویں امام کا کوئی وجود نہیں ہے تو انہوں نے اناف کے بغض میں خود ہی اسپیکٹیٹر نے مان لیا کہ بارہواں امام تو غار میں تو یہ یہ جو ہے اصل میں راوزی ہے راوزی ٹولہ ہے بالکل اور یہ جو ہے بس یہ کہ تقیا کیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے تو بہت اچھا کر رہے ہیں آپ بے نقاب کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ اس روم کی ریٹنگ بھی بہت ہائی جا رہی ہے اس پہ ان کو بڑا رونا آ رہا ہے کہ یار یہ ہمارے روم میں تو کوئی آتا نہیں کل میں ان کے پاس گیا اور میں نے ابو تالا صاحب سے کہا کہ یار آپ جیسا شریف آدمی ایک مردہ روم کو کیوں چلا رہا ہے تو انہوں نے پھر مجھے ڈاٹ دے دیا جی میں نے کہا یار یہ تو بالکل مر چکا ہے آپ کا روم جو ہے بالکل سلفی بھی کل جو ہے سو گیا تھا وہ ڈاٹ لگا کے بالکل مرا ہوا روم تھا میں نے کہا یار آپ جیسا شریف آدمی جو ہے اپنا روم کھولا کرتا تھا اور آپ نے جو ہے اس اس مردہ روم کو جو ہے آپ بھی خور ہوئے ہو اور یہ تو ہاں بالکل ہوا نکل گئی ہے ان کی اسی لیے تو آج انہوں نے یہ روم کھولا ہے کہ چلیے اس میں جو ہے کچھ وہ اصل میں ان کا مقصد یہ ہے کہ دیوبندی اور بریلویوں کو آپس میں لڑا دیں جیسے آپ لوگ پہلے لڑا کرتے تھے اور وہی جو ہے یہ لوگ جو ہیں بیٹھ کے مزے لیں آج کل یہ بات ہے کہ ہر طرف سے ان کو جوتے پڑ رہے ہیں تو یہ پریشان ہو گئے تو یہ جو ہے ان کو دیوبندیوں کو بھی کر رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ ہو جاؤ جی جی بالکل بالکل ان کا یہ یہاں پہ بھی آئیے یہ ٹیسٹ لکھتے ہیں کہ جی دیوبندیوں کے خلاف آپ بات کریں یہ کریں اصل ان کا مقصد یہ ہے کہ دیوبندیوں اور بریلویوں کو لڑا دیں اور یہ جو ہے یہ مقصد ان کا کامیاب نہیں ہو پا رہا اس پہ اس پہ یہ جو ہے چراغ پائیں تو آج بھی ان کا یہی مقصد ہے کہ جی وہ دیوبندیوں کو ادھر آپس میں ملا لیں اور آپ کے خلاف وہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہے شریعت میں ہنسی ہیں اور جو ہے عشری ماترودی ہیں دونوں فقے تو جو چھوٹے بہت اخلاف ہیں وہ ہوتے رہیں گے مگر اب یہ نہیں کہ جی جی بالکل یہ ہم جو لوگ امام ابو نفا رحم اللہ پہ لانت بھیجتے ہیں وہ فقہ کے ساتھ کوئی بھی دوستی کرے گا اس پہ بھی لانت چاہے وہ دیوبندی کوئی آدمی ہو چاہے وہ بریلوی ہو جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کو نشانہ بنا رہے ہیں جو کہ امات المومنین کی ذات پہ نشانہ بنا رہے ہیں جو حضرت امام ابو نیفا رحم اللہ کو لانتی کہہ رہے ہیں تو اس پہ بھی لانت میں بھیجتا ہوں آئیے صدر صاحب میں نے کافی ٹائم لے لیا آئیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ انہوں نے جو روم کھولا ہے نا یہ زندگی بھر مر کے دوبارہ پیدا بھی اگر ہو گئے نا ہندوؤں کی طرح کتے کی شکل میں سور کی شکل میں یا کسی اور شکلوں میں تو جب بھی یہ اس کو ثابت نہیں کر پائیں گے صحیح ہے نا ہاں واقعی نہیں کر پائیں گے واقعی ہی نہیں کر پائیں گے یہ ان میں اتنا گڑ نہیں ہے ہمیں معلوم ہے کہ مرزا کون تھا مرزا کی کس نے تائید کری علماء حرمین شریفین نے مرزا کی تائید کرنے پر کس وہابی پر فتوا لگایا تھا کفر کا یہ ہمیں معلوم ہے اور ہمارے پاس عبارات بھی موجود ہیں علماء عرب کی وہ تصدیقات بھی موجود ہیں ہمارے پاس کہیں گے تو انشاءاللہ کل میں آپ لوگوں کو اس کا لنک بھی دے دوں گا عربی میں ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ اس کا لنک بھی دے دوں گا کل میں رجم الشیاطین جو علامہ غلام دفیع مولانا اللہ تعالیٰ کے اٹھارہ سو چھیاسی میں ایٹین ایٹی سکس میں جو آپ نے یہ کتاب بھیجی تھی ہرمن شریفن میں اس میں صاف لفظ آپ کو ملے گا محمد حسین بٹالوی اور مرزا غلامت قادیانی جو ہیں وہ دار اسلام سے خارج ہیں صاف الفاظ ہیں اتنی تو عربی آپ کو آتی ہے آتی ہوگی کہ آپ لفظ خارج بھی اس میں لکھا ہوا ہے یہ خارج لفظ آرام سے لوگ جانتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے اب آئیے جناب <clears throat> وابیوں کی انگریز دوستی پر وہ تو ثابت نہیں کر پائے نا ہم ثابت کرتے ہیں <clears throat> پروفیسر ایوب قادری یہ پروفیسر ایوب قادری یہ قادری سے یہ نہ سمجھیں کہ نا وہ کوئی بریلوی ہیں پروفیسر ایوب قادری صاحب جو ہیں یہ مسلقن جو ہیں یہ دیوبندی ہیں یہ لکھتے ہیں تکمیلا تذکرہ علماء ہند میں یہ لکھتے ہیں اٹھارہ ستاون میں ایک انگریز خاتون کو پنا کس نے پنا دی جناب کس نے پنا پوچھئے نا مولوی نذیر حسین دلوی نے کہتے ہیں ساڑھے تین مہینے تک اپنے پاس رکھا جس کے بدلے میں ایک ہزار تین سو روپیہ انعام اور خوشنودی سرکار کا سرٹیفکیٹ ملا مرزا نصیر نذیر حسین دہلوی کو ایک تو انگریز خاتون کو اپنے پاس رکھا کب رکھا اٹھارہ سو ستاون میں جب تمام مسلمان انگریزوں کے خلاف جنگ کر رہے تھے جنگ آزادی اس وقت نذیر حسین دہلوی وہابی نے ایک انگریز خاتون کو بچایا اور بچا کر ساڑھے تین مہینے اپنے پاس رکھا اس کے بدلے میں انگریز نے اسے ایک ہزار تین سو روپے انعام دیے اور اپنی رضاعت یعنی کہ اس سے خوش ہو کر خوش ندی کا ایک سرٹیفکیٹ دیا کہ جناب ہم آپ سے بہت زیادہ خوش ہیں جس زمانے میں غیر مقلدین اس میں لفظ وہابی لکھا ہوا ہے جس زمانے میں وہابیوں پر مقدمے چل رہے تھے میاں نذیر حسین دہلوی کو بھی بحیثیت سر کردہ بہابیا احتیاطاً ایک راول پنڈی کی جیل میں نظر بند رکھا گیا تھا مگر مگر بقول مولد سے حیات باد المواد وفادار گورنمنٹ ثابت ہوئے کوئی الزام ثابت نہ ہو سکا جب میاں نذیر حسین دہلوی حج کو گئے تو کمشنر دہلی کا خط ساتھ لے گئے کمشنر دہلی جو تھا وہ انگریز تھا اس نے خط دیا گورنمنٹ انگلیشیا کی طرف سے بائیس جون اٹھارہ سو ستانوے کو شمش العلما کا خطاب ملا تیرہ اکتوبر انیس سو دو کو دہلی میں مر گیا گیا مٹی میں مل تو انگریز نے اس کو شمش العلماء کا خطاب بھی اٹھارہ سو ستانوے میں حیات باد المواد میں مولوی فضل حسین بہاری کہتا ہے ایک گورنمنٹ انگلش کی طرف سے بائیس جون اٹھارہ سو ستاون بمطابق اکیس محرم تیرہ سو پندرہ روز شمبا کو ملا جب لوگوں کو شیخ کے دیکھنے اور کچھ دنوں بھی ساتھ رہنے کا شرف جن لوگوں کو شیخ کے یعنی کہ نزیز دلوی کے دیکھنے اور کچھ دنوں میں بھی ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا وہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ عموماً خطاب پانے والے خطبات کے لیے جو کچھ کرتے ہیں آپ کی طبیعت میں بالفطرت اس کا مادہ ہی نہیں تھا وہ تدین زہد و تقوا درویشی میں جس طرح ثابت کردہ مستقیم الحال تھے ویسے ہی ان امور کی جانب سے نہایت ہی لاوبالی اور بے پرواہ تھے لاوبالی تو ہوں گے جناب وہاں بھی ہیں وہاں بھی نہیں ہوگا تو کون ہوگا معلوم ہوا جس وقت کمشنر دہلی نے بحکم لیفٹنٹ گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے اس خطاب کی خبر آپ کو دی اس سے ایک منٹ آگے میاں صاحب کے بہم گمان میں بھی یہ بات نہ آئی تھی کہ میں اس عام لقب سے مقلب ہوں گا اور جب لوگ خلعت و خطاب کے ساتھ میاں صاحب سے ملے اور آپ کو سازہ کیا تو آپ نے فرمایا ہم غریب آدمی خلعت و خطاب لے کر کیا کریں گے خلعت و خطاب تو بڑے آدمی کو ملنا چاہیے ہم تو دنیا بھی لاحد ہیں بعد اس گفت و شنید کے آپ نے اسی قدر فرمایا اچھا آپ حاکم ہیں جو چاہو کہو یعنی کہ انگریز حاکم ہیں جناب جو چاہے کہیں اسی کے نیچے لکھتے ہیں کہ اسی کے ساتھ یہ بھی بتا دینا ضروری ہے کہ میاں صاحب بھی گورنمنٹ انگلیشیا کے وفادار تھے اسی کتاب میں حیات بعض مواد میں سفر نمبر ایک سو اسی پر لکھا ہوا ہے کہ انگریز گورنمنٹ کے وفادار تھے زمانہ غدر اٹھارہ ستاون میں جبکہ دہلی کے بعد مقتدر اور بیشتر معمولی مولویوں نے انگریز جہاد کا فتویٰ دیا تھا بیشتر معمولی مولویوں نے انگریز پر جا کر فتوا دیا تو میاں صاحب نے نہ اس پر دستخط کیا نہ مہر وہ خود فرماتے تھے میاں وہ ہٹلر تھا بادشاہی نہ تھی وہ بیچارہ بوڑھا بادشاہ کیا کرتا حشرات الارض خانہ بردار خانہ بر اندازوں نے تمام دہلی کو خراب ویران تباہ برباد کر دیا شرائط عمارت و جہاز بالکل مفقود تھے ہم نے تو اس فتوے پر دستخط نہیں کیا مہر کیا کرتے اور کیا لکھتے مفتی الدین خان صاحب چکر میں آ گئے بہادر شاہ کو بھی سمجھایا کہ انگریزوں سے لڑنا مناسب نہیں ہے مگر وہ باغیوں کے ہاتھ میں کٹ پتلی ہو رہے تھے کرتے تو کیا کرتے دیکھا آپ یہ ٹیکس کہیں غائب ہو گیا ہے یا سارے کے سارے کہیں اور چلے گئے اب مرزا ہی کون ہے مرزا نے کیا کہتا تھا جناب مرزا نے بھی جہاد کے انکار پر فتوے لکھے تھے جہاد کے انکار پر کتابیں لکھی تھی کہ انگریز سے جہاد فرض نہیں ہے اور ایسا ہے ویسا ہے یوں ہے تو ہے اور یہی کام وہابیوں نے بھی کیا تھا انگریز سے جہاد کے حوالے سے تو ابھی تو بہت سی چیزیں ہیں ابھی سے بٹالوی انگریز تھا یا نہیں تھا انگریز سے گئے تعلقات تھے صدیق حسن خان بھوپالی کے حوالے سے ثابت تو یہ کیا کریں گے اگر ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لینا تو جناب یہی انگریز کے ایجنٹ ثابت ہوں گے سب سے بڑی بات ہینسرے کے اعتراضات آپ اعتراف پڑھ لیں آپ برٹش سپاہی جو تھا ہیمپرے اس کا آپ اعتراف پڑھ لیں اس سے بڑا ثبوت تو میرے خیال سے کوئی ہو ہی نہیں سکتا اور مرزائیت کے ساتھ کھلا ٹاپک ہے یہ آرٹیکل میرا پڑا آپ نے لنک ہے یہاں پر مرزا اہل حدیث یا حنفی یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرزا تھا وہ اہل حدیث ہی تھا وہاں بھی مرزائی ہیں اصل میں پوری آپ ان کے کو لٹریچر اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو سب سے زیادہ جو مرزا مرزا مرزائیوں میں نظر آئیں گے نا قادیانی میں نظر آئیں گے وہ زیادہ تر بلکہ سارے کے سارے آپ کو وہاں بھی نظر آئیں گے پہلا خلیفہ مرزا کا وہاں بھی اب آپ کبھی ان کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پر مشہور شخصیات کے نا حالات لکھے ہوئے ہیں کافی مشہور مطلب کہ جو قادیانی میں مشہور ہیں ان کے حالات لکھے ہوئے ہیں کافی الگ الگ ٹاپک بنا کر کے جناب یہ اس کے حالات ہیں یہ اس کے حالات ہیں یہ اس کے حالات ہیں آپ ان سب کو پڑھیں وہ سارے کے سارے وابی تھے وہ سارے کے سارے وابی تھے وہ جو کاجانی بن گئے تھے کیوں بن گئے تھے کیونکہ شروع میں وہابیوں نے مرزا قادیانی کا بہت ساتھ دیا اور مرزا جب اپنی دعوت کے لیے بٹا لدھیانہ آتا تھا تو سے بٹالوی گھر رہتا تھا اسی گھر ٹھہرتا تھا اسی گھر کھاتا پیتا سب کچھ یہ کرتا تھا کیوں کیونکہ دوست تھا اس کا دونوں ایک ہی ہیں مرزائی ہو گئے یا یہ ہو گئے دونوں ایک ہی ہیں وہابی بھی اللہ کے جسم کے قائل ہیں مرزائی بھی قائل ہے پر مرزا تھوڑا آگے بڑھ گیا ہے وہ بھی کہتے ہیں جناب اللہ کا ہاں جی ہاتھ ہیں دو ہاتھ ہیں دو آنکھیں ہیں ہاتھ پاؤں سب کچھ ہے مرزا کہتے ہیں جناب بہت سارے ہاتھ ہیں بہت سارے پیر ہیں ہر چیز اس نے بہت ساری کر دی ہے اللہ کی نا آنکھیں منہ کان وان بہت سارے کر دیے مرزا نے تو مرزا بہت ساروں میں چلا گیا ہے وہ تھوڑا اور آگے بڑھ گیا ہے لیکن وہ بھی جسم کا قائل ہے یا وابی بھی جسم کا قائل ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے معذ اللہ سما ماض اللہ اللہ عرصہ سے بیٹھا ہوا ہے یہ مرزا لکھتا ہے یہ بھی وہ لکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں غصہ کی مرزا نے بھی کی انہوں نے بھی کیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں انہوں نے بھی کی جناب حضرت عمر سے غلطیاں ہوئی ہیں فتویٰ دینے میں مرزا ہی بھی یہی کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے احادیث کے حوالے سے قرآن کے حوالے سے جو مرزا کہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں وا بھی دونوں ایک ہی ہیں آج سنی لائن بھائی ہینڈ ریس کریں جناب آپ لوگ کیا ٹھنڈے کیوں پڑ گئے سارے کے سارے ہاں جی آئے ہینڈ ریس کریں تھوڑی بات کریں جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سنی لائن بھائی آپ موجود ہیں سنی لائن بھائی آ جائیں تشریف لے آئے حضرت کیا ہو گیا آپ کو آ جائیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ویلکم ان ٹو دا روم جناب الفاروق آشنا 101 زیرو لشکر حنفیت ماشاء اللہ بہت ہی بہت ہی اچھا نک اور غلام اعلی حضرت بھائی ویلکم ان ٹو دا روم غلام اعلی حضرت بھائی آپ بھی جناب اپنا ہاتھ ریز کریں اور جناب جو ہمارے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور لشکر حنفیت بھائی اور اشانہ بھائی ہاں صاحب آپ بھی جناب ہاتھ ریز کریں تاکہ بس ایک تھوڑے سی ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا جناب جو کہ جو مولوی محمد حسین بٹالوی تھا وہ جناب جب حنفیوں کے ساتھ تو کیا اس کے ساتھ جب وہ مقابلہ کرنے کے لیے گیا تو کیسے جناب حضرت صاحب جو لنتی مرزا تھا اس کو وہ کیسے اپنے ساتھ لے کر گیا اور وہاں کیا ہوا یہ ذرا سنیں اور تاکہ کوئی اگر وہاں بھی ہے روم میں تو اس کو جناب آنا چاہیے مائک پہ اور اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے کہ نہیں جناب مرزا ہمارا تو مرزا کے ساتھ کوئی خاندانی تعلق نہیں ہے تو مرزا بشیر احمد مرزا بشیر احمد ایم اے جو سیرت المہدی میں کیا لکھتا ہے کہتا ہے کہ جب میں اس واقعے کو پڑھتا ہوں کہ جب ایک دفعہ قبل دعوی مسیحت لوگوں نے حضرت مسیح معود کو مولوی محمد حسین حسین بٹالوی کے مقابلے میں بعض حنفی اور بھابی مسائل کی بحث کے لیے بلایا اور ایک بڑا مجمع لوگوں کا اس بحث سننے کے لیے جمع ہو گیا اور مولوی محمد حسین نے ایک تقریر کی کر کے لوگوں میں ایک جوش کی حالت پیدا کر دی وہ حضرت صاحب کا جواب سننے کے لیے ہمت انتظار ہو گئے مگر حضرت صاحب نے سامنے سے صرف اس قدر کہا کہ اس اس وقت کی تقریر میں جو کچھ مولوی صاحب نے بیان کیا اس میں مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جو قابل اعتراض ہو اس لیے میں اس کے جواب میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ میرا مقصد خواہ مخواہ بحث کرنا نہیں بلکہ تحقیق کا حق ہے آپ کے جواب نے جو مایوسی اور تضاح کی لہر لوگوں کے اندر پیدا کی ہوگی وہ ظاہر ہے مگر آپ نے حق کے مقابل میں اپنی ذاتی شہرت اور نام و نمود کی پروانے نہیں پرواہ بھی نہیں کی اور ڈر گئے بھاگ گئے اور ذلیل ہو گئے کہ تان سنتے ہوئے وہاں سے اٹھائے مگر خدا اپنے بندوں کو یہ شکست جو اس کی خاطر تیار خاطر اختیار کی گئی تھی تمام فتحوں سے زیادہ پیاری ہوئی اور بھی ایک رات بھی اس واقعے پر نہ گزری تھی کہ اس نے اپنے اس بندے کو الہام کیا کہ خدا کو تیرا یہ فیل بہت پسند آیا اور وہ تجھے بہت عزت اور برکت دے گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے یہ جناب سیرت المہدی جلد نمبر دو صفا جی جی یہ بس میں جو ہے نا بتا رہا تھا کہ جناب اصل میں وہابی اور مرزئی بالکل آپس میں جناب بھائی بھائی ہیں اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے اور جہاں تک جناب وہابیت کا تعلق ہے تو ان کے وہ کیا کہتے ہیں کہ گندے سے گندا عقیدہ جناب نبیوں کے گستاخیے صحابہ کے گستاخیے ولیوں کے گستاخیے تو اس میں جناب کوئی شک ہی نہیں ہے جی جی جی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہابی اس دور کی ایک بہت بڑی لنت ہے جناب اور اس لنت کو ختم کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ ہاتھ میں ہاتھ ہونا چاہیے تاکہ جناب ان کا جو سر قلم کیا جا سکے میں کہتا ہوں کہ یہ جہاں پر بھی ملے ان کو جوتے لگانے چاہیے کبھی جناب ان کو کھوتے کے ٹکے پیش کیے جائیں کبھی ان کو وہ کیا کہتے ہیں کہ گلاسوں میں گدے کا جو ہے نا پیشاب ڈال کر پیش کرنا چاہیے تاکہ ان کو جناب پتا چلے کہ یہ کتنی جناب زبردست چیز ان کے لیے ہم نے تیار کی ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں یار یہ بھی چیز ہے میرا فون آ گیا سدا بھائی آپ کے لیے مائک فری ہے ہے جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ جی یہ اسی آرٹیکل سے پڑھ رہے تھے جو میں نے آپ کو بھی کچھ دن پہلے بتایا تھا نا ایٹین سکسٹی نائن کا جو مناظرہ مرزا نے مرزا یہ غلام محمد حسین بٹالوی کے ساتھ جو کیا تھا یہ وہ آپ کو پڑھ کر سنا رہے تھے کہ اصل میں یہ ایک ہی ہیں وہاں بھی مرزا بعد میں کر رہا تھا کہ محمد حسین بٹالوی جو ہے وہ انگریز کا ایجنٹ تھا میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک عدد لیٹر کی بات کی تھی کہ جب یہ مکہ مکرمہ جا رہا تھا حج کے سلسلے میں تو انگریز کمشنر نے اس کو ایک چٹھی دی تھی وہ چٹھی کیا تھی اس میں کیا تھا سنیے جناب اسی کتاب حیات باول ماحت میں لکھا ہوا ہے مولوی نذیر حسین مطلب کہ وہ چٹھی میں کے الفاظ ہیں یہ وہ کمشنر نے مکہ مکرمہ میں اپنے جو کونسل تھا برٹش کونسل اس کو یہ لکھا تھا محمد حسین بٹالوی دہلی کے ایک بڑے مقدر عالم ہیں جنہوں نے نازک وقتوں میں اپنی وفادار گورنمنٹ برطانیہ کے ساتھ ثابت کی ہے وہ اپنے فرض زیارت کعبہ کے ادا کرنے کو مکہ جاتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ جس کسی برٹش گورنمنٹ افسر کو وہ مدد چاہیں گے وہ ان کو مدد دے گا کیونکہ وہ کامل طور پر اس مدد کے مستحق ہیں دوسری دوسری چٹی اس شخص نے دی اس انگریز نے دی جس کی بیوی کو یہ نظیر حسین دہلوی نے بچایا تھا اور ساڑھے تین مہینے اپنے گھر پہ رکھا تھا اب پتہ نہیں مسیار کے لیے رکھا تھا بہن بنا کر رکھا تھا بیوی بنا کر رکھا تھا کیا بنا کر رکھا تھا جناب وہ تو وہی بتا سکتا ہے یا بھاوی بتا سکتے ہیں جناب کہ کیا بنا کر رکھا تھا اس نے دوسری چٹھی میں لکھا تھا دوسری چٹھی مسٹر لیسنس نے بنا میں کونسل مقیم جدہ کو دی یعنی کہ جدہ میں جو برٹش کونسل تھا اس کے نام پر بھی جس میں نظیر حسین دہلوی کی خیر خواہی زمانہ غدر کا مفصل بیان تھا یعنی کہ جو اٹھارہ ستاون کی جنگ میں اس نے جو خیر خواہی کی انگریزوں کی اس کا احوال تھا اس میں انہوں نے یہ بھی جتا دیا تھا کہ ان کے مخالفین میں بہت ہیں یعنی کہ جناب نجی حسین دہلوی کے بہت سے مخالفین ہیں اور ان میں سے بعض مکہ مکرمہ میں یہاں سے بھاگ کر مقیم ہو گئے ہیں یعنی کہ جو برے پاک و ہند سے علماء جو مکہ مکرمہ گئے تھے ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ جناب یہ بہت سے مخالفین ایسے بھی ہیں جو یہاں سے بھاگ کر اس جنگ میں یہاں آ گئے ہیں مطلب کہ مولانا رحمۃ اللہ کرانوی صاحب ہو گئے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہو گئے اس طرح کے جو اور دوسرے علماء تھے وہ مولانا اور بھی دوسرے جو علماء تھے وہ جو آگے لکھا ہے کہ مسٹر لہسن نے یہ بھی استدا کی تھی کہ برٹش گورنمنٹ کونسل کا فرض ہے کہ ان کو ان کے مخالفین کے شر اور فساد سے بچائیں یہ چھٹی برٹش کونسل مقیم جدہ نے اپنے پاس رکھ لی یہ کون کہہ رہا ہے جناب یہ مولوی فضل حسین بہاری کہہ رہا ہے الحیات میں آگے لکھتا ہے کہ نا ہندوستان میں اس وقت انگریز حکومت ہے وہاں ہر مذہب والا آزادی کے ساتھ اپنے شعار مذہب کے ادا کرنے کا مزاج ہے کوئی مسلمان نہ جمعے سے روکا جاتا ہے نہ جماعت سے یا اسلامی سرزمین اور مسلمانوں کی حکومت میں ہم لوگ طواف کعبہ اور جمعہ اور جماعت سے مجبور ہیں اس کے بعد ہم یہ کہنے پر معذور سمجھیں گے کہ انگریزی گورنمنٹ ہندوستان میں ہم مسلمانوں کے لیے خدا کی رحمت ہے یعنی وابیوں کے لیے جو انگریزی حکومت تھی بر صغیر پاک ہند میں یہ خدا کی رحمت تھی جناب جس کے غلام ہیں تو آقا غلام پر نہیں رحمت کرے گا تو کس پر رحمت کرے گا پروفیسر محمد ایوب قادری اسی حوالے سے لکھتا ہے کہتا ہے کہ مولوی محمد حسین بٹالوی کی پوری پالیسی میں شمس العلماء شیخ قول میاں نذیر حسین دہلوی ممدو و معاون بلکہ سرپرست و سرخیل رہے سادی پور کے بجائے مرکز ایک قیادت دہلی اور لاہور منتقل ہو گیا پھر بیسویں صدی کے آغاز میں دسمبر انیس سو چھ میں بقام آرا یعنی بہار آل انڈیا اہل حدیث کونسل وجود میں آئی جس کے سب سے فعال کارکن مولانا ابوالفا ثن اللہ مرسی تھے اہل حدیث کانفرنس کی پالیسی بھی کم و بیش مولوی محسن بٹالوی کے انداز پر ہی رہی وہ انداز کیا تھا جناب وہ انداز یہی تھا کہ انگریز جو ہے وہ ہم پر اللہ کی رحمت ہے گورنمنٹ میں اس سے کسی بھی طرح سے جہاد نہیں کیا جانا چاہیے جو جہاد کرے گا وہ باغی ہے انگریز ہمارے حکمران ہیں اور اس طرح کی جتنی پالیسی محمد اس کی تھی حسین دہلوی کی اور محمد بٹالوی کی یہ پوری کانفرنس جو ہوئی تھی آل انڈیا ایل کانفرنس جو ہوئی تھی اس میں یہ بات موجود تھی ثابت ہوا محمد حسین بٹالوی ابھی محمد حسین بٹالوی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا آگے کہ اس نے کیا کیا گل کھلائے کس طرح وہ انگریز کا ایجنٹ تھا یہ ان کے اپنے مولویوں نے اس کے اپنی سیرت نگاروں نے کیا کیا لکھا اس کے بارے میں تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بھی تھوڑی دیر بتاؤں گا ابھی صرف نذیر حسین دہلی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا ہے آ جائیں پلام عالم ٹاپک ہے وہابیت وہابیت انگریز کے ایجنٹ تھے یہ ٹاپک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتو اجمعین تو منجن بھائی اگر آپ کمرے کے اندر ہیں تو بتا دینا ہاں ٹاپک یہی ہے کہ ایک رسالہ ہے سدا رضا بھائی ابھی اردو کے اندر پہلے انگلش کے اندر تھا اور پہلے ترکی کے اندر تھا ترکی والا نے پکڑا اس کا رسالہ کا نام ہے مسٹر ہنفری تو اردو کے اندر مجھے نہیں پتا اس کا نام کیا ہے اس رسال confession of a British by English کے اندر تو اس کے اندر جو ہے نا بہت تاکیق کے ساتھ بتایا گیا یہ بن عبد الوہاب النجد یہ کیسے ایجنٹ تھا ہاؤس سعود کو کیسے مال ملا کس نے ان کو اسلحہ دیا کس نے پیسہ دیا دیکھو سلطن عثمانی بہت طاقتور اور بہت مضبوط سلطنت تھی تو اس سلطنت کی مضبوطی کے اندر یہ کیسے کمزور ہو گئے وعلیکم السلام تو مجھے اب کمرے کے اندر ہیں آپ زندہ ہیں میرے بھائی کیسے ہیں یار آپ مائک لے لیں کوئی وہاں بھی ادھر تو ہے ہی نہیں یار جسٹ باکو کے سوری یار میں نے جم ماری تھی کیسے یار وہابی کدھر ہے یار وہابی اس کمرے کے اندر نہیں آتے ڈیفینڈ نہیں کرتے او کدھر ہو برکھیا چپ نکلو نکلو بارو مقابلہ کرنا جی تو آ جاؤ بڑے عجیب قسم کے لوگ ہیں یار تو موضوع پر ہی بولیں گے مختصر گفتگو رکھوں گا ورنہ وہ ٹائم لمٹ بن جائے گی مجھ پر لمٹ آ جائے گی جی جی حضرت ہم ایکشن کے اندر ہیں تھوڑا جذبہ بھی پائیں گے تو یہ میں پوچھتا ہوں کہ سلطنت عثمانی کو ختم کرنے کے لیے یہ یہودی اور عیسائیوں نے کس کو استعمال کیا ابن عبد الوہاب النجد نے جب ہاؤس سعود کے ساتھ اگر آپ ہاؤس سعود کی ہسٹری دیکھیں گے تو وہ یہودی تھے وہ انڈر کور مسلمان بنے تھے ہاں پیسے کے لیے دولت کے لیے حکومت کے لیے مسلمانوں کا ہن حلال کر دیا کفر کی بے انتہا کر دی ابن عبد الوہاب النج شرابی زانی جس نے متابی کیا تھا جس نے شراب بھی پیا تھا تو میں مائک فری کرتا ہوں سدا رضا بھائی کے لیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مقصرہ میں نے زیادہ گفتگو نہیں کری ہے جب وہ بھی آئے گا نا کمرے کے اندر پھر میں کچھ نہ کچھ جو ہے نا اس کو ماریں گے انشاءاللہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ وبرکات سنی جناب ایک مولوی محمد حسین بٹالوی لے کر آیا صدیق حسن خان بھوپالی قنوجی بھوپالی کے پاس کہتا ہے اٹھارہ ستاون میں <coughs> آیا کہ مقابلہ گورنمنٹ ہند یعنی کہ انگریز گورنمنٹ مسلمانہ نے ہند کو جہاد کرنا اور اپنی مذہبی تقلید میں ہتھیار اٹھانا چاہیے یا نہیں جواب جہاد جنگ مذہبی بمقابلہ برٹش گورنمنٹ ہندیا بمقابلہ اس حاکم کے جس نے آزادی مذہب دے رکھی ہے اور عزرو شریعت اسلام عموماً خلاف و ممنوع ہے اور وہ لوگ جب وہ مقابلہ برٹش گورنمنٹ ہند یا کسی اس بادشاہ کے جس نے آزادی مذہب دی ہے ہتھیار اٹھاتے ہیں مذہبی جہاد کرنا چاہتے ہیں کل ایسے لوگ باغی ہیں مستحق کی سزا کے مثل باغیوں کے شمار ہوتے ہیں پھر موسم بٹالوی نے اس جواب پر سارے بابی حضرات کی دستخط لی صحیح ہے نا یہ وہ فتوا تھا جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کوئی ہے روم میں جناب میری آواز آ رہی ہے کسی تک روم میں اچھا اچھا زندہ ہیں آپ سب لوگ ماشاء اللہ اچھا میں سمجھا کہ میں نماز کے چلے گیا سکتے آپ لوگ خف ہو گئے ہوں آپ لوگوں نے کھانا چھوڑ دیا ہو آپ لوگ رونے لگ گئے ہوں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں تو بڑا مسئلہ گیا ہو گئے ہیں اچھا اچھا اچھا صاحب سب لوگوں کو جیت مبارک ہو جناب وہ ابھی نس گئے نہیں جناب وہ ابھی نس گئے نہیں تو اعلیٰ حضرت خراب روم اوپن ہو گیا ہے حنفیت ختم شیوں کے خلاف روم ایک دن اوپن کیا شیوں سے بھاگے بھائی شیعہ ایک بندے نے شیعہ نے چیلنج کر دیا ان کو بھائی آؤ مجھے سے توحید سے بات کرو اور اہم تشریح کے ساتھ یہ توحید سے بات نہیں کر سکتے لانت ہے ایسے ان کے ہم نے آپ کو سننے کا دعویٰ کرنے والے لوگ کیا نام ہے اپنے راشد بھائی اور وہ مستم امام اعظم کا اگر لنک مجھے آپ پی ایم کر دیں وہ شاید اس دن آپ نے صبح کے وقت لنک دیا تھا میں دیکھ رہا تھا آپ نے شاید مشکات سے دیا تھا لنک تو اگر وہ ہے تو ذرا دیجیے گا اور ذرا مجھے کہ میں سیو کر لوں اس کو دوسری بات یہ ہے کہ ایک اعتراض ہوا ہے جو لوگ کہتے ہیں گدا کھانا حرام ہے نا کہ خیبر دن گدا کھانا حرام کر دیا گیا تھا لیکن یہ مسلم شریف کی کتاب الحج میں ایک حدیث ہے کہ جنگلی گدا جو تھے وہ کھاتے تھے ٹھیک ہے کچھ صحابہ نے کھایا پہلے اور مکات کے دوران اور دوسرا یہ کہ جو حدیث ہے جس میں گدا کھانے کی ممانعت ہے تو اس میں گھریلو گدا کھانے کی ممانعت ہے تو وہابی حضرات کہتے ہیں کہ جناب گھریلو گدا تو ہم بھی کہتے ہیں کہ شہری گدا حرام ہے اور جنگلی گدا حلال ہے تو اس کے بارے میں کوئی بھائی اگر بات کرنا چاہتا ہے تو ذرا مائک اس میں یہاں پر اور اس سے تھوڑا سا بات کرتے ہیں آج کی کیا واقعی کوئی بات ایسی ہی ہے اور سیر رضا صاحب آپ کے اگر ذہن میں جیسے کوئی بات ہے تو ہینڈ کریں نہ جائے راشد بھائی اپنے ہاتھ بلند فرمائیے تھوڑا سا اس سلسلے میں ہاتھ اب جو ہے نا حصہ ڈالیے ٹھیک ہے کیا کیا واقعی ایسی ہی کوئی بات ہے وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اور غلام اعلیٰ حضرت آپ نے پڑھی پڑی ہے تو ہم آج سے آج سے آج ہم آپ سے ہدایت کے سلسلے میں کچھ سوال کریں گے لیکن میں پہلے چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں کوئی بات ہو جائے کیا یہ بات ہے یا نہیں راشد صاحب دوسری بات یہ کہ آپ نے جو اکثر سوال پوچھے نا ایک کپڑے والی حدیث تو دو کپڑے والی لائیے تو وہ یہ اسے ایک کپڑے والی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ ایک کپڑا ہے جناب اس میں ہم سر پہ ٹوپی نہیں پہن سکتے تو اس لیے ٹوپی اگر ہم نہ پہنے تو نماز ہو جاتی ہے اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے جو صبح میں نے حدیثیں دی تو اس کے بعد کہتا نہیں نہیں زینت کے لیے آپ پہن سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن دو کپڑے والی پھر حدیث سے خود سنا کہ جی دو کپڑے والی بھی ہے تو میں نے کہا آپ سر پہ ٹوپی کیوں نہیں پہنتے وہ ایک کپڑا تو غریبی کی حالت میں غربت کی حالت میں کہ انسان کم از کم اپنا سطر چھپا لے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے جبکہ مسجد میں آتے ہیں انہوں نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں پینٹ شرٹ پہنی ہوتی ہے جیکٹ پہنی ہوتی ہے لیکن ٹوپی نہیں پہنتے اور نہ بوٹ اتارتے ہیں بوٹوں میں نماز پڑھتے ہیں آج نیا فتوا آیا جناب مارکیٹ میں ابن داود کہتا ہے کہ مسجد نبی میں آپ بوٹوں کے ساتھ جا سکتے ہیں ابن داود کہتا ہے کہ آپ مسجد نبی میں بوٹوں کے ساتھ جا سکتے ہیں اگر آپ نہیں جائیں گے تو آپ رسول کی سنر کا انکار کر رہے ہیں یہ ظلم ہے آج ابھی سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں آج السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و اجمائن حضرت صاحب پہلی بات یہ ہے کہ میں نے ہدایہ نہیں پڑا آپ دعا فرمائے کہ ہم ہدایت کر پہنچ جائیں اب ہم کدوری پڑھ رہے ہیں آپ کی دعاؤں سے تو جب کدوری پڑھ لیں گے نا تو پھر اس کے بعد کنزل حقائق پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر جو ہے نا ہدایہ پر پہنچیں گے ہدایا تو بہت بڑی کتاب ہے میرے بھائی فقہ کی علی شان کتاب ہے تو انشاءاللہ وہ بھی دن آئے گا انشاءاللہ اللہ آپ دعا فرما دے اور دوسری بات یہ یار یہ وہاں بھی قسم کے لوگ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا نا فی قلوب مارد الحمد اللہ مارد اور ان کے سینے کے اندر اللہ تعالی نے ڈزیز پا دیا اور اللہ تعالی نے پھر یہ ڈزیز کو زیادہ کر دیا یہ گستاخ لوگ ہیں یار اگر یہ نبی کی سنت کو یہ سمجھتے ہیں کہ جوتی پیر کر نبی شریف کے اندر جائیں گے استخر اللہ علیہم اللہ اور کسی اور مشرق کا مسائل بھی دے سکتے تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ پاک مشر نبی شریف کا مسائل دے رہے بڑے عجیب قسم کے لوگ ہیں اور گدا والا مسئلہ جب حضور نے منع فرما دیا تو منع فرما دیا خلاص گل ختم تو اگر یہ جنگلی گدا کھانا چاہتے کھا لیں تو یہ بھی بڑی عجیب بات ہے مگر وہاں کا کیا سلسلہ ہے کہ یہ تو سب کچھ کھاتے ہیں یار یہ تو ان کی فکر کتابوں میں یہ بھی لکھا جو بھی جانور دریا کے اندر مل جائے نا اس کو کھا لو یہ بھی لکھا ہوا ہے تو میں تھوڑا ٹائرڈ ہوں تو مجن بھائی میں جیسے پہلے بتا رہا تھا کہ یہ عثمانی امپائر خلافت کے ساتھ کس نے جنگ کی ابن سعود کے گھر کے بارے میں نے اس کے بارے آج میرا دل تھا کچھ گفتگو ہو کیوں کہ ان لوگوں کو پتا لگے نا کہ ان کی ہسٹری کدھر سے آئی ہے یہ لوگ بڑے عجیب اور غریب قسم کے لوگ ہیں بن باز اور البانی کے قکوت جو ہے نا یہ بھی بیان کیے جائیں یہ بھی اچھا ہوگا تو میں آپ کے لیے مائک صحیح کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرہ اور گدے کے بارے جو ہے نا وہ پہ کسی وہابی مولوی سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں یار کیسے آپ ڈفرینشیٹ کیسے کر دیتے ہیں جنگلی ہو یا دیسی ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرہ نیند بہت آ رہی ہے تو مجھے بھائی السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھیں سوال یہ ہے اصل میں کیوں ہیں گھریلو گدے جو ہے وہ جائز ہے فار ایگزامپل اس کے قربانی کے دن ہوتے ہیں تو لوگ اکثر جانوروں کو جنگلوں سے پکڑ کر شہر میں لے آتے ہیں اور کچھ کو پالتے ہیں کچھ کو بیچ دیتے ہیں تو گدا تو بھائی گدا ہوتا ہے جنگل سے آیا ہوگا شہر میں شہر میں پہلا بڑا ہوگا یہ گدا اگر وہ والا کھانا بنا ہے تو وہ والا کیوں کھانا بنائیں گے جناب دیکھیں میں نے وہ لباس والی چیپٹر اوپن کر لی صبح سے کوئی حدیث دی ہے اب خالی نظر سے پوچھنا پڑے گا کہ حضرت موریہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا ایک کپڑا میں پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے آپ نے فرمایا کیا تم میں سے ہر شخص کے پاس دو کپڑے ہیں امام سے فرماتے ہیں کہ ایک اور بھی اچھا حضرت ریرا بیان کرتے ایک شخص رسول اللہ علیہ وسلم سے بابو بلند پوچھا کہ آپ میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھ گیا آپ نے فرمایا کیا تم میں سے ہر شخص کے پاس دو کپڑے ہیں حضرت برائے بیان کرتے ہیں کہ رسول فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑا پہن کر نماز نہ پڑھے کہ اس کے شانوں پر کچھ کپڑا نہ ہو اچھا عمر بن سلم کہتے ہیں کہ میں نے رسول کو دیکھا آپ ام سلم کے مکان میں اس طرح ایک کپڑے لپیٹے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے کہ اس کے دونوں کنارے آپ کے کندھوں پر تھے امام مسلم فرماتے ایک اور کی مثل روایت مذکور ہے اور اس میں توشا کا بھی ذکر ہے توشا کا مطلب ہے یہ کہ کپڑے کا جو کنارہ دائر شانہ پر ہوں بائیں کے نیچے اچھا ایک کپڑا پہنتے ہوئے اچھا دونوں اچھا ادھر بھی ایک کپڑا آپ نے دونوں طرف اچھا ایک کپڑا نماز پڑھتے دیکھے جس میں آپ نے توشہ کیا ہوا تھا اچھا اچھا کپڑے میں نماز پڑھتے ہیں حالانکہ ان کے پاس اور اچھا حضرت زبیر بیان کرتے ہیں میں نے حضرت جابر کو ایک نماز میں کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا حالانکہ اس کے پاس اور کپڑے موجود تھے حضرت جابر نے فرمایا کہ میں نے رسول کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے اچھا وعلیکم السلام ضرور کریم صاحب مبارک ہو ضرب کریم صاحب مبارک ہو اچھا اور اسی پر سجدہ کرتے تھے اچھا یہ میں نے تقریباً ساری حدیثیں آپ کے سامنے ڈال دی جناب میں نے تقریباً ساری حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دی لیکن علامہ کاسانی آسانی فرماتے ہیں کہ تین کپڑوں میں نماز پڑھنی چاہیے امام بخاری کہتے ہیں کہ جب اللہ نے وسط دی ہے تو وسط کو اختیار کرو ٹھیک ہے اچھا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام بیکی کی روایت ہے کہ جب تم میں سے شخص نماز پڑھے تو دو کپڑوں میں نماز پڑھے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ اقدار ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے نافع بیان کرتے کہ ابن عمر نے مجھے کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تم کو اور کپڑے نہیں پہنے میں نے کہا کیوں نہیں انہوں نے کہا اگر میں تمہیں کسی کو بھیجوں تو کیا اسی حالت میں جاؤ انہوں نے کہا نہیں پھر عدالت کا زیادہ اقدار ہے کہ اس کے لیے مزعین ہوا جائے صبح میں نے یہ حوالے سارے رکھے وادیوں کے کہ سر پہ تم ٹوپیاں کیوں نہیں پہنتے حیثیت میں نے روایت کیا قدیب کے والد ماموں سے روایت کرتے ہیں میں نے نبی قریب سے خدمت حاضر سردیوں میں سب ٹوپیاں پہنے اور چادریں اوڑے ہوئے تھے امام بخاری حسن سے روایت ہے کہ کہتے ہیں گرمی کی وجہ سے لوگ یعنی صحابہ اور تعبین امامہ اور ٹوپی پر سجدہ کیا کرتے تھے تو یہ ساری بات ماننے کے بعد وہ پھر اس کی ہوا نکل گئی تھی صبح لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں وہ مجھے بھی نہیں مل رہی بات ہے راشد بھائی کہ دو کپڑوں والی جو بات ہے نا وہ مجھے حدیث مل رہی صبح اس سے پہلے کہاں سے حدیث دی ہے مجھے نہیں بات کھاری رہ آپ ہے روم میں کیونکہ کھاری بھائی وہاں پر موجود تھے شاید انہوں نے حوالہ دیا ہاں مزے کی بات سنیں لطیفہ سنیں راشد بھائی مائک سننے سے لطیفہ بھی سن لیں صبح جو آشی نے ان کو کسی بخاری شریف کا حوالہ دیا ہے ایک اپنی والی حدیث کا تو خالی نے کتاب کا نام بتایا نا کس بک میں ہے وہ ہے کتاب و کتاب و سلاد کتاب بڑے عجیب لوگ ہیں عجیب جی آپ کو دو اور اوپر سے پھر کتاب کا نام بھی دو تو کہتے تموجن بیٹھا ہوا یہ آپ کو دے دے گا بھائی مسئلہ تم بیان کر رہے ہو حدیث میں دوں کہ میرا دماغ خراب ہے تموجن بیٹھے ہوئے حدیث دے گا نکال کے آپ کو یعنی عجیب سی مند ہے یار یہ کہ تم نے ٹھیکے لیا ہوئے جگہ مجھے خود نہیں پتا تھا وہ میں نے ہلکی ہلکی نکالا تو مجھے ملا اس کے بعد وہ چپ ہو گیا تھا آج یہ بائک پہ کھانے لگا نا پہلے ہینڈ ریس کریں اور یہ سوال جو آپ نے لیسن والا پوچھا تھا وہ راشد بھائی سے پوچھے راشد بھائی انہوں نے کہا کہ جنگ خیبر کے دن eh, گھوڑا گدا اور لہسن بھی حرام ہوا ہے تو لہسن پھر ہم سب لوگ کیوں کھاتے ہیں وادی حضرات کیوں کھاتے ہیں السلام علیکم کیا لہسن میں بھی جنگی اور شہری ہے ہاں السلام علیکم سب سے پہلے تو میں ایک بات واضح کروں کہ یہ تو میری بڑی بحث چلی تھی میری بھابھیوں سے جو بحث کا آغاز ہوا یہی جنگلی گدھے سے ہوا اس پر ٹیچر سے اور <clears throat> میں نے اس سے سوال کیا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ پالتو گدھا جو ہے وہ تو حرام ہو گیا اور جنگلی گدھا حلال ہے کہنا جی ہاں جنگلی گدھا حلال ہے تو میں نے کہا جناب یہ اگر پالتو گدھے کو جنگل میں چھوڑ دیا جائے تو کتنے دن میں وہ جنگلی ہو جاتا ہے کہ وہ حلال ہو جاتا ہے میں نے کہا یہ بالکل ہی جو ہے غلط بات ہے کیونکہ جو لفظ استعمال ہوا ہے حدیث میں وہ ہمارے ویشیا کا لفظ استعمال ہوا ہے اب یہ جنگلی گدھا جو ہے یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جنگل میں رہنے والا پالتو گدھا یہ ایک الگ ہی جیسے اب اردو میں کہتے ہیں کہ جیسے دریائی گھوڑا ہپوپٹیمس کو کہتے ہیں دریائی گھوڑا اب دریائی گھوڑا کا مطلب یہ نہیں کہ دریا میں کوئی گھوڑا ہے ہپوپٹیمس کو آپ دیکھیں تو وہ بالکل ہی اس کا گھوڑے سے کوئی تعلق ہی نہیں ایک موٹی سی چیز ہے اب اس کو صرف ایک نام دے دیا ہے اسی طرح ہمارے ویشیا کا جو نام ہے وہ جو ہے ایک کوئی اور ہے جیسے جی زیبرا ہو سکتا ہے گیجا ہو سکتا ہے اور کوئی اور مخلوق ہو سکتی جس کو جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے مجھے ان کی بھائی نے کہا تھا کہ جی یہ جو ہمار ویشیا ہے یہ جو ہے عربی زبان میں زیبرے کو کہتے ہیں تو میں نے کہا جناب یہ تو اب جدید عربی ہے نا ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ کلاسیکل عربی میں جو ہے یہ کس چیز کے لیے استعمال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مگر یہ بات جی یہ بات ہے کہ یہ وہ تو انہوں نے روبی نے اس وقت بات کی نا کہ انہوں نے پھر اپنے عالم کو لے کے آئے ابو سیف صاحب کو اپنے روم میں یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے ابو صاحب صاحب کو لے کے آئے اور ان سے کہا کہ جناب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے پالتو گدھا جو ہے جنگلی گدھے کا مسئلہ تو انہوں نے کہا جناب جنگلی گدھا تو بالکل ایک الگ چیز ہے اس کو یہ کہنا کہ یہ جو ہم جس پہ بار برداری کرتے ہیں یا جو جی، پالا ہوا ہے گھر تو یہ بالکل یہ کوئی الگ ہی اسپیشیز ہے اور اس یہ بات ختم ہے تو یہ جو گدا ہے چاہے وہ جنگلی ہو جنگل میں ہو چاہے گھر میں ہو یہ حرام ہے تو اس پہ جو ہے یہ لوگ جو ہے ان کی جو ہے جس کو کہنا چھٹی گم ہو گئی تھی ان کے خود ہی عالم نے یہ بات کہہ دی تھی اب یہ بالکل لاجک سے بات جو ہے مروا ہے کیونکہ یہ لوگ عقل کا تو استعمال نہیں کرتے کہ کوئی چیز جو ہے وہ جی- میں نے ان سے سوال کیا کہ جناب سوال یہ ہے کہ وہ اگر یہ بات ہے تو یہ دیکھیے کہ سور بھی تو جنگلی اور پالتو ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جو جو پالتو سور ہوتا ہے اس کو پک کہتے ہیں اور جو جنگلی سور ہوتا ہے وہ بور ہوتا ہے ہمارے لیے دونوں ہی حرام ہیں تو جناب اس اس کو اگر ہم معیار بنائیں اور اس پہ قیاس کریں تو پھر تو بھائی <laughs> جنگلی سور بھی حلال ہو گیا آپ کے لیے تو یہ بات ہے کہ جی یعنی قیاس یہ ہے کہ یہ زیبرا ہی ہے اور زیبرا یا کوئی اور اسپیشیز ہے مگر اس کا گدھے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ہم بالکل ہی حتمی طور پہ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ظاہر ہے ہمارے پاس یہ کوئی لٹریچر نہیں ہے کہ اس زمانے میں یہ ہمارے ویشیا کس کو کہا جاتا تھا تو <clears throat> اس لیے جو ہے ہم بالکل صداقت سے تو نہیں کہہ سکتے مگر جو علماء کا جو ہے اور ہنفی جو فقہ کہتا ہے کہ اس سے مراد زیبرا ہی ہے تو بہرحال جو بھی ہے یہ یہ بات حتمی ہے کہ جی یہ اچھا دوسری بات جو کھڑی بھائی نے کہی کہ لہسن جو ہے تو یہ تو میرے خیال میں حدیث موجود ہے کہ لہسن کھا کے مسجد میں نہیں جانا چاہیے مگر اگر ایسی حدیث موجود ہے کہ جنگ جنگ خیبر کے وقت لہسن بھی حرام قرار دے دیا گیا تھا تو ضرور پیش کریں تو ہاں، دوسری بات یہ کہ چمجن بھائی میں تو کب سے ان سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی آپ کو ایسی حدیث دکھائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کپڑوں میں نماز ادا کی اور اگر نہیں کی تو وہ تو آپ کے لیے سنت جو ہے وہ تو ایک کپڑا سوال یہ کہ ٹوپی کی تو بات الگ آتی ہے یہ یہ اس کو یہ معیار بناتے ہیں کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں کیونکہ نماز ادا کی تو وہ ٹوپی نہیں پہنیں گے تو ان سے میں سوال یہ کرتا ہوں کہ جناب آپ ایک کپڑے میں کیوں نہیں نماز پڑھتے ہیں کیونکہ وہ بھی تو سنت ہے نا اگر ٹوپی <clears throat> نہ پہننا بھی سنت ہے تو یہ بھی اچھا یہ ہے میں چیک کرتا ہوں اس کو اچھا میں اس کو چیک کرتا ہوں حدیث کو کہ کیا اس کا اس کی شرح لکھی ہے <coughs> ابن زیرانی نے کیونکہ اس کی اس کی روایت بڑی زبردست ہے یہ غزوہ خیبر میں بڑی یعنی مزاد حسیثیں بھی موجود ہیں یعنی گدھے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اتنا ناپاک قرار دیا رجس قرار دیا ہے کہ وہ پوٹ الٹا دیا اور کہا کہ <coughs> یا تو پھینک دو ان کو یا دھو دو یعنی اتنا نجس گوشت قرار دیا ہے تو وہ بڑا بڑا ہی زبردست چیپچر ہے تو وہ تو پڑھ کے پتہ چلتا ہے اچھا دوسری بات یہ کہ جناب یہ دو کپڑوں کی حدیث کبھی نہیں لا پاتے اچھا وہ کھلاڑی صاحب جو ہیں وہ ایک دو کپڑوں کی حدیث لائے کہیں گے میرے پاس دو کپڑوں کی حدیث ہے میں نے کہا کیا کہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ موزوں میں نماز ادا کی میں نے کہا جناب ماشاء اللہ دو کپڑوں کی تو حدیث ہے تو یہ بھی حدیث آپ مانتے ہیں کہ ایک کپڑوں میں نماز ادا ہو جاتی ہے میں کہنے ہاں تو میں نے کہا بھائی آپ موزہ پہن کے نماز پڑھ لیں اوپر کا کپڑا نہ پہنیں کیونکہ آپ تو ایک کپڑا اس کو مان رہے تو اصل بات یہ ہے کہ ان کا مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ کس چیز کو یہ سنت مان لیتے ہیں کس چیز کو یہ جو ہے اس سے جو ہے روگردانی کرتے ہیں کس چیز کی یہ صحابہ کی سنت مانتے ہیں کب یہ کہتے ہیں کہ جی صحابہ کی سنت ہمارے لیے ہاں قبول نہیں ہے ہمارے لیے تو جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ کیا ہم جو ہے دو کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں انہوں انہوں نے نے کہا آپ پڑھ لیں مگر یہ یہ یہ بات نہیں مان سکتے جی حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے کہ وہ ایک بار جو ہے ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے جو ہے اپنے تمام کپڑے ایک جو ہے اس میں رکھے ہوئے تھے یعنی کھوٹے پہ ٹانگے ہوئے تھے تو ان سے صحابہ نے پوچھا کہ جناب آپ ایک کپڑے میں کیوں پڑھ رہے ہیں تو کہنے لگے کہ بیوقوف لوگوں یہ تمہیں اس لیے بتانے کے ہے کہ کیا ہم نے کبھی وہ الگ ہے وہ الگ ہے یہ الگ ہے انہوں نے باقاعدہ کہا کہ بیوقوف لوگوں تم لوگوں نے کبھی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں دو کپڑوں میں نماز ادا کی تو اچھا یعنی باقاعدہ یہ تو میرے پاس ساری حدیث موجود ہیں یہاں تک ہے کہ جی بخاری میں حدیث موجود ہے کہ اگر ایک کپڑے میں نماز پڑھی جائے گی تو <clears throat> جو ہے وہ یعنی جب آدمی سدے میں جائے گا تو اس کی برہنگی ہو جائے گی تو یہ بھی حدیث موجود ہے بخاری میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عورتیں اس وقت تک سجدے سے باہر نہ آئیں جب تک مرد جو ہے سجدے سے باہر نہ آ جائیں تو یہ بھی حدیث موجود ہے تو یعنی یہ تو ایک رواج تھا کہ جی ایک کپڑے میں حدیث وہ نماز پڑھی جاتی تھی اور یہ سنت رسول بھی ہے اب یہاں پہ یہ سنت جو ہے ترک کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں پہ سنت نہیں پڑھیں گے جی سنت کو فالو نہیں کریں گے جب یہ چاہتے ہیں سنت ترک کر دیتے ہیں میں نے ان سے پوچھا اس دن یہ کہہ رہے تھے اپنے روم میں کہ جی ہم جو ہے اکیلا عمل بھی مان لیتے ہیں یا سنت مان لیتے ہیں تو میں نے کہا جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لینے کی جو رمضان میں بوسہ لینے کی حدیث ہے وہ بھی اکیلا عمل ہے وہ بھی آپ پانی ہے وہ بھی سنت ہے اور بچے بچی کو جو وہ کندھے پہ بٹھا کے انہوں نے نماز ادا کی تو وہ بھی اکیلا عمل ہے وہ بھی آپ پانی ہے سنت ہے تو کہنے لگا نہیں کہ جی، وہ وہ اگر کر لو تو کوئی بات نہیں نہ کرو تو کوئی بات نہیں میں نے کہا وہاں اگر کر لو اور نہ کرو تو کوئی بات نہیں مگر رفایت میں آپ جو ہے یہ اگر مگر بھول جاتے ہیں رفاع دین پہ یہ یہ عمل کیوں نہیں لگاتے کہ یہ ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا جو کہ ہنسی فقہ فقہ ہے کہ کر لو تو ٹھیک ہے نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے تو یہاں یہاں کیونکہ ہنسی سے بہت ہے ہنسی کو کیونکہ ہنسی کے خلاف جانا ہے تو یہاں یہ اصول نہیں لگائیں گے جیسے آپ نے وہ بات کہی نا کہ اوٹنی کے پہ طواف کیا ہے تو یہ بھی سنت ہو گئی بھائی آپ تو کیوں نہیں کرتے تو جناب یہ بات ہے کہ ان کے پاس کسی چیز کا جواب نہیں ہے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جی جی جی بالکل اور جو ہے حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ میں نے جو ہے کبھی نہیں دیکھا میں نے ہمیشہ ان کو جو نماز ادا کرتے دیکھا تو وہ سنگل گارمنٹ میں دیکھا تو بہرحال یہ یہ اس کو نہیں مانیں گے اور یہ یہ اس کو سنت نہیں مانیں گے ہاں ٹوپی نہیں پہننا ہاں کیونکہ گستاخی کرنا ہے ان کو گستاخ یہ فقہ ہے نا تیمو برو ہم جو ٹوپی پہنتے ہیں تو اس لیے کہ کسی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں کسی بادشاہ کے دربار میں جائیں گے تو کیا ننگے سر جائیں گے اور کیا ہم جو ہے ایسے ہولیا میں جائیں گے کہ جی بالکل ہی برے ہولیا میں جائیں گے تو ہم جو اپنا یعنی سمجھیے اسل لگا کے اچھے کپڑے پہن کے ٹوپی لگا کے جاتے ہیں یہ اس لیے کہ بادشاہ کے دربار میں حاضری دے رہے ہیں یہ ہمارا کنسپٹ ہے یہ کیونکہ گستاخ ہے یہ ایسے ہی چلے جائیں گے یعنی ننگے سر گربان کھلا ہوا ہے اور ٹانگے یہ چیر کے کھڑے ہوں گے وہ بھی دیکھیے نا کہ یہ ان کا جو اسٹینس ہوتا ہے وہ کتنا مزے کا خیز ہے کہ ٹانگے چیر کے کھڑے ہوئے اور یہ یہ کوئی طریقہ ہے جناب کسی کی حاضری دینا تو یہ ان کا تو ہے ہی انداز گستاخانہ تو ان سے اللہ ہی بچائے تو بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا کہ جی کوئی حدیث یہ پیش نہیں کر سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کپڑوں میں نماز ادا کی ہو اور اگر یہ یہ اگر یہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ٹوپی پہننا جو ہے خلاف سنت ہے تو یہ پھر یہ بھی کہیں کہ دو کپڑوں میں نماز بھی خلاف سنت تو یہ یہ نہیں آئیں گے تو آئیے آئٹم آپ آئیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھا یہ جنگلی گدا جو ہے اس کی اب وضاحت کرنی اس کی ذرا دیکھنا پڑے گا کہ اس میں اس کا کیا حرج ہے کہہ رہا کون سا واقعی گدا ہے لیکن دیکھیں سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ جنگلی گدا کچھ شور ہے جو حج کی کتاب الحج میں ہے مسلم شریف میں اگر آپ دیکھیں نا تو کتاب الحج میں یہ حدیث ہے تو دیکھیں اگر ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جناب اس مراد جنگلی گدا کچھ اور ہے دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ نہیں گدا کا گوشت اتنا ممنوع ہے خیبر کے دوران برتن الٹا دیا جاتا تو اس کا مطلب تھا کہ گدا پکتا تھا نا اس سے تو پھر یہ ایک اشکال پیدا ہو ہے میں کہتا ہوں اشکالات ذرا واضح ہو جائے نا ظاہر ہو جائے مطلب اس سے پھر یہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یار پکتا تھا تبھی تو ہوا یہ مطلب ایک عجیب غریب قسم کے شوشپن میں تھوڑا سا ہوتا ہے کہ جنگلی گدا ہے کیا چیز تو اس کا اگر اس کو وہ ہو جائے دوسرا آپ نے مجھے ابھی تک وہ مسن امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ والی حدیث نہیں دی یہ آپ کا زبردست پوائنٹ ہے کہ جو ایک کپڑے والی ہے تو اس کے پیچھے عورتیں پڑا کرتی تھی عورتوں کو سر نہ اٹھائیں پہلے جناب یہ بات اچھی ہے پوائنٹ ہوتا ہے جو بات کا کہے جاتے ہیں ان سے پوچھے جاتے ہیں اور اس بات پہ میں ابھی آتا ہوں اس کو تھوڑا سا میں کرتا ہوں اچھا یہ لیسن والا ذرا آپ دیکھ لیں اور مجھے ذرا امام مسن امام اعظم مشکات سے نکال کر دے دیں مشکات ڈاٹ کام سے کہ میں اس کو رسیف کر لوں کیونکہ مجھے میرے پاس گھر میں پڑی ہے لیکن میں گھر میں ہوں نہیں مسد امام اعظم اور میں نے بائی کی ہے باقاعدہ لیکن ادھر میں ویب سائٹ پہ ہو تو چلو بندے ان کو ڈائریکٹ دے دے کہ یار یہ چیز ہے اور اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو یہ لیسن وغیرہ کی بات تو عمران بھائی ذرا آئیے ذرا کچھ اس ٹاپک پہ بھی بتائیے حدیث یہ جو اوپر انہوں نے پیش کی ہے کہ وہ لہسن کھانا جو ہے تو وہ جائز ہے یا نہیں ہے جنگ خیبر کے موقع پر اچھا ایک منٹ یہ ہے حدیث میرے خیال میں میں نے آپ کو پیش بھی کی تھی یہ ہے میرے خیال میں نے بھائی دی ہے نہیں نہیں امام اعظم امام اعظم کی مجھے لنک چاہیے مستد امام اعظم کا جو آپ نے اس دن صبح کے جب میری بحث ہو رہی تھی آپ ہی تھے اس سے نا آپ نے مشکات سے دیا تھا کہ یہ ہے مسل امام اعظم کا لنک مجھے وہ لنک چاہیے اچھا ہاں یار جو بات میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگوں میرے ذہن میں بھی آ گئی ہے میں پچھلے کافی دنوں سے پریشان ہوں کیونکہ وہ حادی کا ایک اعتراض کرتے ہیں کہ امام اعظم کو پندرہ حدیثیں یاد ہیں یا ایک بات آپ نے سنی ہے امام صاحب کو پندرہ حدیثیں یاد ہیں اس سے زیادہ نہیں یاد میں پچھلے بڑے دنوں سے پریشان ہوں کہ یار کچا گارلک منع ہے اچھا اچھا میں پریشان یہ ہوں کہ یہ پندرہ حدیثوں والی کون سی بات ہے نا میں اب کتابیں پڑھ رہا ہوں مجھے کسی جگہ سے کچھ چیز نہیں مل رہی آخر کار ایک پوائنٹ مجھے مل گیا جناب اور اس کا جواب عمران بھائی آپ بھی سنیے جناب ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو پتا ہو لیکن مجھے آج میرے ذہن میں آیا ہے کہ امام ابن حجر حضر اس کلانے احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو پر یہ جو لوگ کہتے ہیں نا پندرہ حدیثیں کوئی کہتے ہیں آٹھ حدیث کوئی کہتے ہیں بارہ حدیثیں کوئی کہتے ہیں دس حدیثیں یہ وہ احادیث ہیں جو امام صاحب نے ڈائریکٹ صحابہ سے خود سنی ہے یہ امام صاحب صحابی اور رسول ہیں اس بابو سے تکلیف ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی امام صاحب نے جو صحابہ سے ڈائریکٹ خود سما کیا ہے یہ وہ والی احادیث ہے اور اس کی تعداد میں اختلاف ہے راشد بھائی آپ نے میرا پوائنٹ نوٹ کر لیا امام بھائی آپ نے میرا پوائنٹ نوٹ کر لیا ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں میں کہ نہیں یار یہ جھوٹ کہتے ہیں لیکن ہر بات جھوٹ نہیں ہوتی ہے اصل میں وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ وہ احادیث ہیں جو امام صاحب نے ڈائریکٹ سما کی ہیں صحابہ سے اس کے بیچ میں کوئی اور اساتذہ نہیں ہے ان کی تعداد میں اختلاف ہے یہ لوگ کہتے ہیں پندرہ ہے چلو پندرہ ورنہ امام ابن حضرت کلانی نے باقاعدہ وہ صنعت بھی ذکر کی ہے اور وہ ان احادیثوں کا بھی ذکر کیا ہوا ہے تو آج ہی عمران السلام علیکم السلام علیکم و اللہ تعالی وبرکاتہ کتاب المغازی میں اس کا باپ کون سا ہے کس باپ کے اندر ہے ذرا مجھے باپ بتائیے گا کتاب المغازی کے کس باب میں ہے یہ جو گارلک کے حوالے سے کہہ رہے ہیں نٹ بھائی آواز آ رہی میری کسی کو یہ باپ کون سا ہے اس باپ کے بارے میں بتائیے گا تھوڑی تحقیق کریے گا جس جنگلی گدھے کے حوالے سے کہا جاتا ہے وہ خوگر ہے صحیح ہے نا تو اس کی تھوڑی تحقیق کرے گا میرے خیال سے کسی دن آپ کے پلے کوئی اگر پڑھا لکھا بھی پڑ گیا تو آپ لوگ نا پھر پھنس جائیں گے میں ڈھکی چھپی بات کر رہا ہوں تو اس کو سمجھ جائیں میری ڈھکی چھپی بات کو آپ لوگ سمجھ جائیں یا پھر میں آپ سے والیوم ففٹی نائن باپ کا نام بتا دیں مجھے تو پھر میں آسانی سے نکالوں گا والیوم ففٹی نائن میں کیا سمجھوں میں نہیں وہ تو کتاب ہے نا کتاب المغازی ہے وہ تو میں سمجھ گیا کتاب المغازی میں باپ کا نام کیا ہے کون سا باپ ہے بخاری شریف میں کتاب المغادی میں سمجھ گیا میں غزوہ خیبر ایک منٹ جناب غزوہ خیبر غزوہ خیبر میں جناب گدا اور لہسن خیبر کا بیان ایک تو یہ حدیث ہے جناب اس میں گدے کے حوالے سے بھی ایک سرس نے فرمایا کر خیال کرنا گدوں گوشت پات میں بھی کرنا آدیش دو حدیث سے پڑھ چکا ہوں جناب اس میں تو لیسن کے حوالے سے کچھ نہیں ہے لہسن آپ آئے میں دیکھتا ہوں شاید دوسری حدیث کوئی اور دوسری حدیث ہو جس میں گدے کے ساتھ لہسن کوئی منع کیا گیا ہو آئے کرنے جٹ بھائی آپ بتائیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کتاب المغازی ہے اور بخاری شریف ہے اور book number five volume number fifty nine حدیث نمبر فائیو ٹو سکس اور یہ حضرت ابن عمر نریٹڈ بائی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خیبر والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن یعنی تھوم اور گدے کو کھانے کا منع فرما دیا تو یہ ایک حدیث ہے مجھے باپ کا نام نہیں پتا نا یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا اور ایک دوسری حدیث ہے میرے پاس وہ بھی آپ چیک کر لیں جو کہ کنفلکٹنگ حدیث ہے اس کے مطابق اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سی صحیح ہے اور کون سی غلط ہے وہ کتاب الفتما داؤد میں بک ٹوینٹی سیون حدیث thirty eight three thousand eight hundred nineteen narrated Azrat Ali ibn Abu Talib Azrat Alanho it is forbidden to eat garlic unless it is cooked تو یہ دو حدیثیں میری زیر نظر آئی ہیں تو میں نے سوچا چلے بابیوں سے پوچھ لوں کیونکہ وہ بخاری بخاری کرتے رہتے ہیں ہر وقت ہم سنیوں کو تو ہر ایک چیز جو ہے جہاں سے بھی ملے ہم اسے مان لیتے ہیں تو یہ ابھیوں کے لیے سوال تھا کہ اگر لہسن کا کھانا تھوم کا کھانا منع ہے تو وہ کس طرح کھا رہے ہیں جی پیاز کے بارے میں بھی ہے وہ بھی ایک حدیث ہے پیاز کے بارے میں بھی وہ بھی میں ابھی دیکھتا ہوں نکال دیتا ہوں وہ بھی میں نے پڑھی ہے لیکن یہ ضرور آپ چیک کریں آ جائیں تو موجن بھائی آپ تشریف لیں جی السلام علیکم میں بھی نکالا ہوا ہے یار کتاب المغازی میں دیکھ رہا ہوں سر میں میں بھی ادھر ہی ڈھونڈ رہا ہوں کہ یار یہ آپ لوگ یہ کون کہاں سے کیا چیز نکال رہے ہیں یار راجر بھائی ابھی ہم ایک چیز سے نہیں نکلے <laughs> آپ نے اوپر ہمیں یہ اچھا بات کیا اچھی چیز ہے یہ سارا ڈسکس ہونا چاہیے جناب یہ کتاب المغازی سر میں وہ آپ لوگ نیٹ پہ دیکھتے ہیں وہ بڑا نیٹ پہ کوئی عجیب سم حوالہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بک نمبر فائیو تو ہم ادھر بک نمبر فائیو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں آگے بک نمبر ففٹی نائن ہوتا ہے تو ہاں جی عمران بھائی اگر آپ کو مل گیا تو بتائیے پھر میں ہاں مائک بھی اسٹے کروں راشد بھائی مجھے وہ ابھی تک مستند امام اعظم والا آپ نے وہ بھی دیجیے گا آ جائیے مائک پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ حدثني عبید بن الاسماعیل عن ابي اسامه عن عبید اللہ عن عن نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا یوم خیبر عن اقل الصوم و اللحوم الحمر نہا عن عن اقل الصوم نافع ان اقلی ہواف لحموم اصل میں دیکھیں نیچے اختلاف لکھا ہوا ہے نافع اور سالم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن تھوم کے کھانے اور گدوں کے گوشت کھانے سے منع فرمایا تھوم کے کھانے سے نہیں تنہا سے مروی ہے صرف یہ نافع نے روایت کرا ہے کہ جناب تھوم سے کھانے میں سالم نے نہیں روایت کیا سے یعنی کہ دونوں عبداللہ ابن عمر سے روایت کر رہے ہیں یہی روایت لیکن نافے نے اس میں بعض یہ بڑائی یہ شامل کی ہے کہ تھوم سے ہی منع کرا سالم کہتے ہیں نہیں جی صرف گدوں سے کے گوشت سے منع کیا آگے نا سالم نے نہیں اور گدوں کے گوشت کھانے کی معاون صرف سالم سے مروی ہے نافے سے نہیں یعنی کہ دونوں کی الگ الگ ہے سالم نے صرف گدوں کے گوشت کی مہارت کا اظہار کیا ہے اور نافے نے صرف تھوم کے کھانے سے بس وہ میرے خیال سے جو تھوم کا جو کیا کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں ابھی آپ جو کہہ رہے تھے گارلک گارلک کہہ رہے تھے کیا کہہ رہے کیا کہتے ہیں یار لکھ دیں ذرا ہاں تو میرے خیال سے یہ لہسن تو یہ روی کریم اسلام نے جو مسجد پہ آنے کے معاہد ہے وہ اس کا ذکر ہوگا تو وہ اس کو انہوں نے اس میں بھی اس کے ساتھ لکھ دیا تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ جناب وہ گدوں کو آرام کرا دیا ہے تو لہسن کو بھی حرام قرار دے دیا تو میرے خیال سے وہ ایسا نہیں ہے صحیح ہے وہ کیونکہ عبداللہ بن عمر سے دونوں روایت کر رہے ہیں ایک نے لہسن کے حوالے سے روایت کی کہ لہسن سے منع کرا ایک نے گدے کے حوالے سے روایت کی کہ گدے سے منع کرا تو لہسن جو منع کرا وہ سب کو پتا ہے کہ مزید میں جب جاؤ تو لہسن کھا کر اس کی بدبو کی وجہ سے پیاز کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ پیاز بھی گے تو وہ مطلق مسجد میں جانے کے منع کے کچا لہسن اور کچی پیاز کھا کر مسجد میں نہیں جانا چاہیے یا مسجد میں بیٹھ کے یہ چیزیں نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اسمیل کی وجہ سے وہ گدوں کی طرح ان کو حرام قرار نہیں دیا ہوگا صحیح ہے نا باقی اس کی اور تحقیق کر لیں گے باقی اور تو حدیث ہے یہ باب ہے اپنا کیا نام ہے تمجن بھائی اگر آپ کو نہیں ملی اس میں باب میں کافی آگے جا کر ہے یہ یہ بات نا باب غزوہ تو خیبر سترواں پارا ہے پارا نمبر سترہ ہے اس کا غزوہ خیبر میں کافی آگے جا کر یہ حدیث ہے